جوابات دینا یہ جوابات ہماری <coughs> معذرت یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معہ ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب برمپٹن میں پیل ریجن میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق ان اعتراضات سے ہوتا ہے جو آذر وسلم یا جماعت احمدیہ بانی سلسلہ علیہ احمدیہ یا جماعت احمدیہ کے مختلف بزرگان سے متعلق ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیے کلمات کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہو اور پھر اس کا جواب لیں اس پہ مزید گفتگو آگے چل کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ جی مکرم صاحب ذاکم اللہ پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس کی اس کے تسلسل میں اس کے کنٹینیوشن میں میں یہ کرتا ہوں کہ اس مبارک ماہ رمضان کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے ہے ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اور یہ ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں ان رحمتوں اور ان برکتوں کو حاصل کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ وابستہ کی ہیں اور اس کا ایک جو مضبوط اور گہرا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ شاہر و رمضان اللہ جن فی القرآن تو اس کے ایک معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ رمضان کے بارے میں نازل ہوا ہے اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے لال تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کر دو تو رمضان کا اور قرآن کا تقوی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے یعنی یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں تقوی حاصل ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے اس کے شروع میں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب و لارئی بفی حد المتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن اور رمضان کا تقوی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا بلکہ جسے اردو میں کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے اور قرآن تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن ہم سال میں ہر مہینے میں چند ایک روزے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی سنت تھی اور پھر شابان کے مہینے میں تو آپ زیادہ روزے رکھا کرتے تھے پھر محرم میں بھی نویں دسویں کو روزہ رکھا کرتے تھے تو مختلف ایام ایسے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اور اس کا سامعین جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے کی ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو عادت پڑ جاتی ہے لیکن اگر پورا سال روزے نہ رکھے جائیں اور ایک دم سے رمضان میں آ کر روزے رکھنے پڑیں تو جو جسم ہے وہ بھی اس کا عادی نہیں ہوتا ہے انسان ذہنی طور پر دلی طور پر بھی اس کا عادی نہیں ہوتا لیکن اگر سال میں ہر مہینے میں دو تین روزے رکھے جائیں تو پھر انسان کو آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے جیسے جیسے رمضان کا مہینہ نزدیک آتا ہے جیسے میں نے اس کیا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے تو یہ روزے رکھنا ایک سنت بھی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو روزہ چاہے رمضان کا ہو یا رمضان کے علاوہ ہو اس کے نتیجے میں تقوا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو جن کی شادی نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے ان ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آج کل جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم پہلے کما لیں پہلے اچھی نوکری کر لیں اچھے پیسے لے لیں جمع کر لیں تو پھر ہم روزے شادی کریں لیکن جو نفسانی جذبات ہیں جو شہوانی جذبات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ریکمینڈ فرمایا ہے کہ وہ روزے رکھیں جو کسی بھی وجہ سے شادی نہیں کرتے تو وہ روزے رکھیں تاکہ ان کے جذبات قابو میں رہیں تو یہ روزے جو ہیں وہ تقوا کی کے حصول کے لیے ایک نہایت ہی زبردست چیز ہے جس کی سنت سے بھی ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ آج کے ہمارے پہلے مہمان طارق احمد صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں طارق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی جی میرا ایک سوال ہے مگر پہلے کا معذرے کے ساتھ کوئی کہ کسی اگر کوئی مائنڈ نہ کہ برا نہ لگے کسی کو بھی ایک جنرل نالج کے لیے جی ایک تو بات یہ ہے کہ جو مذہب کے والے سے جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے دوسری جو قومیں ہیں یعنی ادھر وہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ ہوتا ہے جی ہمارے مذہب مذہبی حلقے میں اس سے یعنی منع کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں یعنی یعنی مسلمان اسلام کے علاوہ بھی جو فالو کرتے ہیں قریب سے مذہب کو جی۔ وہ دنیا کی جو جدید ترین سائنس کی ترقی میں ان کا کوئی اتنا رول نہیں ہے تو اس پہ اگر تھوڑی آپ روشنی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا جی، جی، آپ نے پروگرام میں شامل ہوئے جی انصر صاحب جی بات یہ ہے کہ جن باتوں سے مذہب منع کرتا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی فطرت بھی اس کو منع کرتی ہے اور جن لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان تمام بدیوں کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے لیے منع ہے وہ تو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے اور اس میں ایک تو مرد اور عورت کا کھلے عام جو جنسی اختلاط ہے یا مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ یا پھر شراب ہے یا پھر جوا ہے تو یہ وہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے مذہب میں منع ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن فطرتی طور پر وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں اس کی فطرت اندر سے اس کو ملامت کرتی ہے تا وقت ہے کہ وہ اس کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کر لے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو بالکل دبا دے اب مغرب میں جو یہ تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پھیلی ہوئی ہیں تو اس کی بنیادی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فرد کی آزادی پر بہت ہی اندھا دھند یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تمام کام ہیں جس کا ریاست کے اور حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اسے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے ریاست کا کیا نقصان ہے ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہے ایک آدمی اگر جوا کھیلتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہے تو چونکہ ریاست کو نقصان نہیں ہے حکومت کو نقصان نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی شراب پی کر حادثہ کرتا ہے ڈرائیو کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ چونکہ وہ معاشرے کو نقصان دیتی ہے حکومت کو نقصان دیتی ہے اس لیے وہ منع ہے ویسے آپ گھر میں بیٹھ کے جتنی مرضی شراب پئیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں پہ خوب ٹون نو کے شراب پئیں لیکن واپسی پہ ٹیکسی لے لیں اوبر لے لیں یا کو آپ کو ڈراپ کر دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شراب پی کر ڈرائیو نہیں کرنی تو یہ کچھ حدود خود بھی انہوں نے بھی اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں پھر یہ جو ان کے سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں اس طرح کے آزادانہ جو جنسی میل جول ہے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے اور اب ایک حد تک وہ آہستہ آہستہ شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر بھی لیکن پھر بھی جو عمومی صورت حال ہے مثلاً جو ہماری پریمیئر ہے اس کا جو اورینٹیشن ہے سیکسل اورینٹیشن سب کو پتہ ہے اس طرح کچھ جو سیاستدان ہیں کسی جگہ کا میئر ہو گیا یا کسی جگہ کا گورنر ہو گیا تو وہ اوپن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو گئے ہیں لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے اور وہ فیملی ویلیوز پہ بہت بلیو کرتے ہیں اس کو اور اگر کسی کے اس طرح کے تعلقات ہیں بھی تو اس کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرتے سامنے آ کر کہ اس میں وہ اسی طرح شامل ہوں جس طرح کے دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں اس لیے انسان کی فطرت جس چیز کو برا سمجھتی ہے اس کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں لیکن اس میں چند حدود ہیں کہ جی ہم اس کو کراس نہیں کرتے آپ بھی نہ کراس کریں ہم بھی نہیں کراس کریں گے آپ کا ذاتی معاملہ ہے اب اس میں مزید تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا اس وقت موقع نہیں ہے کہ اسلام میں بھی اس طرح کی حدود ہیں کہ کہاں آپ کی ذات کسی گناہ میں انوالو ہے اور کہاں دوسرا شخص انوالو ہے جس سے معاشرے میں جو گناہ ہے اس کے پھیلنے کا کتنا خطرہ ہے اس حد تک اسلام اس کے ساتھ جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے اور فرد کو نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا لیکن جب وہ بات معاشرے میں پھیلنے لگتی ہے اور ایک کے علاوہ دوسرا شخص اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہاں پھر اسلام کا قانون حرکت میں آتا ہے فرد کی حد تک نہیں فرد کی حد تک نصیحت ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز یہاں پہ بری ہے ہمارے یہاں وہاں بھی بری ہے مذہب کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تمام جگہ پہ ایک ہیں اخلاقی اصول دہریوں کے بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ خدا کو ماننے والے کے ہیں اگلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے مذہب کے پابند نہیں ہیں ہمارے مذہب کو مانتے نہیں ہیں ان کی جو ترقی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے تو اب دو پہلو ہیں ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے دینی جیسے جو دائرہ ہے وہ تین سو ساٹھ درجے کا ہے ہم جو ہیں وہ ایک سو اسی درجے پر دیکھ سکتے ہیں باقی کیا ایک سو اسی نہیں دیکھ سکتے مثلاً اگر آپ سامنے کھڑے ہیں تو آپ کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سو اسی درجے کی کا ہاف سرکل بناتی ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہم لیکن جو دینی طور پر اتنا پختہ نہیں ہے تو وہ دنیاوی طور پر پختہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا مثلا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ زمین اور جو ساری کائناتیں تو جڑی ہوئی تھی اور پھر یہ ایک دم سے دھماکہ ہو گیا اور یہ الگ الگ ہو گئے تو وہاں پہ خدا نے کافروں کو مخاطب کیا ہے کہ وہ جو نہیں ایمان رکھتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں تو سائنسی تحقیقات جو ہیں اس کے لیے کسی انسان کا مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے دنیاوی علوم ہے جو بھی اس میں ترقی کوشش کرے گا جستجو کرے گا ریسرچ کرے گا تحقیق کرے گا وہ اس کا پھل پالے گا اور جو دین میں ترقی کرے گا دین میں ریسرچ کرے گا تحقیق کرے گا جستجو کرے گا وہ اس میں ترقی پا سکتا ہے جو خدا نے فرمایا کہ وزینہ جاہدینہ اللہ حدین صب اللہ جو ہمارے اندر جد و جہد کرے گا ہمارے متعلق جد و جہد کرے گا خدا اس کو بھی اپنے راستے دکھا دے گا اور جو دنیا میں ترقی کرے تحقیق کرے گا جستجو کرے گا خدا اس میں اس کو اس میں ترقی دے دے گا یہ تو خدا کا قانون ہے اس کے لیے مذہبی غیر مذہبی کی کوئی تخصیص کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے اسلام نے تو منع نہیں کیا کہ جو مسلمان ہوں وہ یہ کام نہ کریں آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے مسلمان سائنسدان تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جو زوال آنا شروع ہوا تو اس زمانے میں تو مسلمانوں نے بھی ان فلسفیوں کو ان سائنسدانوں کو کافر کہا ان کے اوپر پابندیاں لگائیں بعضوں کو قتل بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سائنس میں بہت بنیادی علوم جو تھے وہ حاصل کیے بلکہ ان کو خود تحقیق کے ذریعے پیدا کیا اور پھر وہاں سے وہ یونانی زبان میں ان کا ترجمہ ہوا پھر وہ یورپ میں پھیلے آ کر اور بڑے بڑے جو ہمارے سائنسدان تھے ان کی تحقیقات سے ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہم وہیں رہ گئے اور وہ ہمارے علوم کو لے کر مسلمانوں کے علوم کو لے کر پھر وہ آگے بڑھے اس لیے اس میں مذہب کا ہونا یا نہ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا اصل جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کتنی تحقیق کرتے ہیں خود کس طرح سے جستجو کرتے ہیں اب ہمارے بہت مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام وہ مذہبی آدمی تھے اور ان کو نوبل انعام بھی ملا انہوں نے تحقیق کی ان کے بنائے ہوئے اصول جو ہیں وہ آج جو جدید فزکس ہیں اس کے وہ بنیادی اصولوں میں شمار کیے جانے لگے ہیں اس طرح اور بھی ہمارے ماشاء اللہ نوجوان ہیں جو مختلف ملکوں میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور دوسرے مختلف بہت سے مضامین ہیں ایسے جس میں فزکس کیمسٹری نیورولوجی اور اس طرح کے بڑے بڑے جن کا مجھے نام بھی نہیں آتے اس میں ماشاء اللہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارا جو ایم ٹی ہے وہ دیکھیں تو جیسے اسلانہ یو کے موقع پر بھی اور یہاں کینیڈا میں بھی امریکہ میں بھی جو اس طرح کے شائننگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو حضور کے ہاتھ سے میڈلز ملتے ہیں تو ہم تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اپنے نوجوانوں کی اپنے طالب علموں کی تو دیکھ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت میں اتنے پڑھے لکھے اتنے انٹلیکچول لوگ موجود ہیں جو مختلف مضامین میں صرف ماسٹرز ہی نہیں بلکہ پی ایچ ڈی کر کے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں تو لیکن اصل بات وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کا مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے جستجو کرنی ہے تحقیق کرنی ہے پڑھنا لکھنا ہے اور اپنے کسب میں کمال حاصل کرنا ہے صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہمارے ساتھ ای میل پہ ایک سوال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یا بتا رہے ہیں کہ کوئی ہولڈ پہ دیر میں اس کو کرتے میں یہ سوال نکال لیا اچھا صاحب یہ جی۔ سوال آیا ہے احمد میاں صاحب کی طرف سے اچھا جی انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا کہاں سے بھیجا ہے گزارش ہے کہ آئندہ سوال کریں تو شہر بھی لکھے اور انگریزی میں سوال ہے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بارے میں یہ اعتراض کچھ غیر مسلموں نے جن کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ نوز باللہ انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اگر وضاحت کر دیں اور اس دوران ہم کال لے لیں جی کال لے لیں جی ہمارے ساتھ طارق صاحب ہیں ٹورنٹو سے طارق احمد صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جناب فرمائیے سوری جو جی، میرا سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ موجودہ دور میں جتنے بھی مذہب دوسرے ہیں اسلام کے علاوہ بھی جو قریب سے فالو کرتے ہیں مذہب مطلب ان کا کوئی سائنس کی دنیا آج کی جو ترقی اس میں کوئی اتنا کردار نہیں ہے رول نہیں ہے یہ تھا میرا دوسرا سوال اچھا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ طارق صاحب میں نے تو عرض کیا ہے کہ <clears throat> اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمانوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے بہت ایک معناز سائنسدان ہیں اور وہ مذہب کو ماننے والے ہیں خدا کو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں خدا کے فضل سے اور اس کے علاوہ جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں سرن کے مقام پر ایک غالباً اس کا نام سرن ہی ہے یا جگہ کچھ اور نام ہے لیکن وہ بہت بڑی ایک جو لیبارٹری ہے وہاں پہ جو میرا خیال ہے کئی بلین ڈالر سے وہ بنی ہے اور اس کے اوپر وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جو پارٹیکل ہے ہگس بوزون اس کے اوپر انہوں نے کام کیا اس میں بھی ایک احمدی خاتون جو ہیں وہ سائنسدان وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو یہ صرف تحقیق کرنے کی بات ہے آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت دنیا بھر میں بہت سے ایسے سائنسدان ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں سے بعض مسلمان بھی ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ وہ احمدی مسلمان ہیں اور خود میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو فزکس کے علاوہ اور کئی دوسرے جو موضوعات ہیں جو اس میں انہوں نے ماسٹرز کیا پی ایچ ڈی کی اور اس میں وہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں ان کی تحقیقات دنیا کے بڑے بڑے جرنلس میں شائع ہو رہی ہیں اور ابھی کل مجھے ایک دوست ملے ہیں جن کی ایک تحقیق ہے جو دنیا کے جو تین سب سے بڑے سائنٹیفک جرنلز ہیں اس میں شائع ہوئی ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے اور آپ کو ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے یا ٹاپ جرنلس میں جو اس طرح کے بڑے بڑے جو فیلڈس ہوتے ہیں اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے یہ کوئی سفارشی کام نہیں ہوتا یہاں پہ تو آپ صرف تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے فضل سے اس وقت بہت سے ایسے خدا کو ماننے والے بھی سائنسدان ہیں جن کا سائنس کی دنیا میں رول ہے نیوٹن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا کو ماننے والا تھا اور اس طرح کے دوسرے بھی لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں صرف تھوڑی سی جیسے میں نے کیا کہ ہلکی پھلکی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ لگ جائے گا جزاک اللہ ہمارے ساتھ ناصر سلیم صاحب ہیں ان کی کال لے لیتے ہو پھر ای میل والا جی سوال جو ہے وہ لیں گے ناصر صاحب السلام علیکم آپ بات کیجیے جی وعلیکم السلام چھوٹا سا سوال ہے میرا موضوع سے ہٹ کے ذرا زور سے بولیے پلیز جی چھوٹا سا سوال ہے میرا موضوع سے ہٹ کر ہے اگر جواب دے سکے تو وہ مہربانی ہوگی جی سوال پیش کیجیے جی یہ مجھے نا یہ بلڈ میڈیکل بلڈ ٹیسٹ دینا تھا جی تو رمضان میں تو اس لیے اس کے مطلب میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بلڈ ٹیسٹ دیا تو کیا اس سے میرا روزہ کوئی ٹوٹا وغیرہ ایسا کچھ جی ٹھیک ہے بہت ہاں، ہاں۔ شکریہ ناصر صاحب جی، ناصر صاحب کا سوال دے لے پھر ای بیل جی بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مطلب ٹیسٹ کے لیے لیکن اگر ڈونیٹ کرنا ہو تو اس میں پھر روزہ نہ رکھیں کیونکہ ڈونیشن سے یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے جسم سے طاقت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اور خود مجھے بھی اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ اب تو میں نے کافی دیر ہو گئی بلڈ نہیں دیا لیکن پہلے میں دیا کرتا تھا تو ایک دفعہ بلڈ دینے کے بعد ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تو <laughs> تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ تاریخ ہو گیا اور میں ہوش میں تھا لے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے تھے ان کو میں نے کہا کہ مجھے بالکل اندھیرا چھا گیا حالانکہ روشنی کافی تھی تو فوراً انہوں نے مجھے پھر وہ یاد آیا کہ تو کچھ جوس وغیرہ تو پلایا نہیں تو پھر جوس کے دو تین ڈبے پلائے اور وہ ہاتھ پاؤں میرے جو تھے وہ زور زور سے ملے تو پھر وہ روشنی واپس آ گئی تو یہ احتیاط کرنی چاہیے رمضان میں روزہ رکھ کر بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ٹیسٹ کے لیے دینا ہے تو وہ خیر ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ٹیکہ نہیں لگواتے رمضان میں روزہ رکھ کر اچھا جی آپ کا ای میل والا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کی جی اب اس کے ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جس بچی سے شادی کی تھی نہ اس کے ماں باپ کو اعتراض ہوا نہ وہاں کے بڑے بڑے مخالفین جو تھے ان کو اعتراض ہوا تو اب ان لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی اور پھر اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا رشتہ مانگا ہے جی۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے آپ تو پچاس سے بھی زیادہ کے ہیں اور بچی میری ابھی بہت چھوٹی یہ نہیں کہا انہوں نے تاریخ میں کسی جگہ نہیں لکھا انہوں نے صرف یہ کہا کہ یاسر اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں دین میں تمہارا بھائی ہوں میں ویسے نسلی طور پر تمہارا بھائی نہیں ہوں میں یعنی ہم خون کے رشتے سے بھائی نہیں ہیں یہ انہوں نے کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے تو ہر دور کے اپنے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں اپنے اپنے سوشل لاز ہوتے ہیں ان کے اور امریکہ میں ابھی اگر پچاس ساٹھ نہیں تو ساٹھ ستر سال پہلے تک تو جو بلوغت کی عمر تھی وہ چودہ سال تھی جی اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا تو یہ جو سوسائٹی ایوالو کرتی ہے اس میں ایک دور کے قوانین کو اگلے دور کے مطابق نہیں پرکھا جا سکتا فیشن میں کبھی بیل باٹم ہو جاتا ہے کبھی کھلے پانچے آ جاتے ہیں کبھی تنگ پانچے آ جاتے ہیں کبھی قمیض لمبی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی چاک بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چاک بالکل بند ہو جاتے ہیں تو جس نے پچھلے زمانے کے کپڑے پہنے ہوں اور پچھلے زمانے کا ہی ہو وہ جی اس کو آج کے زمانے کے لوگ یہ تنقید نہیں کر سکتے ہنستے ضرور ہیں کہ یہ جیب لگ رہا ہے لیکن اس کے زمانے کا فیشن تھا وہ اس کے زمانے میں کرتے ہیں اس لیے اول تو اگر اس وقت شادی کی بھی تھی انہوں نے فرض کریں جی۔ تب بھی وہ اس دور کے رواج کے مطابق تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی مناہی نہیں ہے اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت مریم کی جب شادی ہوئی ہے تو وہ نو سال کی تھیں اور جو یوسف تھے وہ نوے سال کے تھے اتنا بڑا فرق تھا اور یہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا تو کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں جوزف دا کارپینٹر کے نیچے آپ جا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان دونوں کی عمروں میں کم از کم اسی سال کا فرق ہے تو یہاں تو فرق اس سے بھی بہت کم ہے اس لیے ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ہر دور کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں اور اس دور کے لوگوں کے نزدیک وہ بات جو ہے وہ بالکل بھی قابل اعتراض نہیں ہوتی ایک رواج ہوتا ہے اس میں چلتے جاتے ہیں سارے یہ تو ہے ایک جواب ہاں جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی اس اس کے متعلق کے معلومات ہیں اس کو اکٹھا کریں تو بہت سے لوگوں نے تحقیق کر کے باقاعدہ کیلکولیشن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی ہیں وہ گھر میں تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اس لیے وہ بچی نہیں تھیں اور پھر یہ کہ وہ عربوں میں تو ویسے بھی بڑے جو بچے ہیں جلدی بڑے ہو جاتے ہیں جو بلوغت ہوتی ہے وہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پچیس سال میں ہوئی اور یہ بہت بڑی عمر تھی اس دور کے مطابق کیونکہ ایک لڑکا جو جس کے ماں باپ بھی سر پہ نہ ہوں اور وہ پچیس سال تک اس کی شادی بھی نہ ہو تو یہ بڑی عجیب بات تھی اور اس وقت لوگوں نے اس لیے بیٹی نے دی کہ بالکل یتیم ہے اور کوئی کمائی وغیرہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی پیچھے جائیداد بھی نہیں ہے بالکل غریب ہیں اگرچہ معزز خاندان سے ہیں لیکن معزز خاندان سے پیٹ نہیں بھرتا تو یہاں تک کہ اپنے حصہ کے چچا نے بیٹی دین سے انکار کر دیا تو اس لیے وہ تو لڑکوں کا بھی یہی ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک وہ کبارے نہیں رہتے تھے لڑکیاں تو بالکل بھی کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے زیتون اور کھجور کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تحقیقات سے باقاعدہ کیلکولیشن کے ذریعے ثابت ہے اور اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ ہمیں ای میل کر دیں میں ان کو اپنا وہ جو آرٹیکل ہے وہ میں بھیج دوں گا جس میں باقاعدہ یہ ثابت کیا گیا ہے اور یہ میرا اپنا نہیں ہے مطلب وہ میں نے ادھر ادھر سے ساری باتیں اکٹھی کی ہیں جو باقاعدہ تحقیقات پہ مبنی ہیں اور کیلکولیشن پہ مبنی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت تاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اٹھارہ سال کی تھیں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں اس لیے یہ ہر طرح سے یہ اعتراض جو ہے وہ ناقابل اعتراض ہے چلیے ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے جی۔ وضو سے ہٹ کے ہے اور یہ ویل کے متعلق ہے کس کے متعلق ویل جو گوشت ہوتا ہے اچھا تو انہوں یہ وان سے ہی سوال کر رہے ہیں انہوں نے اپنا نام ڈیو بتایا ہے اور کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ویل جو ہے وہ دو مہینے کے بچے کو ذبح کرتے ہیں گائے نام کیا بتایا ڈیو اب ڈیو اچھا ہاں جی تو کہتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا اس پہ کوئی ہاں، کم اس میں تو حرام والی تو کوئی بات نہیں ہے آپ سن رہے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two جو ہمارے سامعین ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو ہمارے ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے تو کیا آپ آپ کے لیے سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A اسی طرح اس پرو نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی ایک اور سوال ای میل پہ ہے اور یہ بھیجا ہے ہمیں مبشر صاحب نے اور مبشر صاحب کا یہ سوال ہے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے مانگ انگریزی میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ سابقہ کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے لیکن آئدہ کی کسی الحاب یا آئدہ کی کسی پیغاب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ بشر صاحب کا میرا خیال ہے انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں ہے قرآن کریم میں تو بہت سی جگہوں کے اوپر آئندہ آنے والے پر ایمان لانا نہ صرف ذکر کیا گیا ہے بلکہ لازمی قرار دیا گیا ہے جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جو سورہ عال عمران کی یاد نمبر ایٹی ٹو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی میں کسی نبی کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور حکمت کا مصدق رسول آئے تو اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا لت و من النبی و اللہ تنسر النا اور پھر سورہ اللہ راف میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ کہا کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے تو جو اس کو مانے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ جی آگے کسی نبی کے آنے کا ذکر نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے <clears throat> جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بند کیا ہے وہ شریعت کا راستہ ہے اس لیے کہ خدا نے فرمایا کہ الوما اکمل تو لکم دین تو تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اکمل کر دیا پرفیکٹ کر دیا ہے اور جو پرفیکٹ ہوتا ہے اس کو نہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے نہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی پرفیکٹ ہے اس لیے شریعت خدا نے نئی جو ہے وہ بند کی ہے اس لیے کہ پرفیکٹ آ چکی ہے لیکن نبوت تو خدا نے بند نہیں کی کسی جگہ نہیں ہے جزاکم اللہ اگلے ہمارے مہمان ہیں برمپٹن سے اشفاق چنا صاحب ان کا سوال لیتے ہیں اشفاق صاحب السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم آپ تمام لوگوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فرمائیے میں انصر صاحب کا جو ہے ہمیشہ جو ہے شوق سے سنتا ہوں ان کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت شکریہ جی تو بس ایک تو یہ آپ لوگوں کو کہنا تھا دوسرا ایک ابھی میں نے تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ جوائن کیا ہے آپ لوگوں کو جی۔ اور ایک سوال ہے چھوٹا ہو سکتا ہے یہ ہٹ کے ہو لیکن اگر کائنڈلی اگر آپ اس کو تو آنسر کریں گے جی، جی۔ وہ یہاں پہ اونٹاریو میں یہ جو ہے سر جی لاٹری سسٹم جو ہے ان کا مختلف جو بھی ہیں تو اسلام کے روح سے کیا یہ جائز ہیں ان کو لینا ٹکٹس لینا اور یہ اور اگر نکل آئے نام تو اس کا رکھنا یہ معلوم کرنا اسلام کے روح سے اس کی کیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا آپ پروگرام میں تشریف لائے جی انصر صاحب لاٹری کے بارے میں آپ کیا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یس الونا کا انل خمر و المیسر کلفی ہے معصم القبیر و منافع الناس کہ یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ اس میں گناہ کی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ منافع سے کہیں زیادہ ہے اس لیے شراب اور جوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے قرآن کریم میں لاٹری بھی وہی ایک قسم ہے اس لیے جو یہ لوگ اس طرح کے لاٹری کے ٹکٹس خریدتے ہیں لوٹو فلان اور یہ وہ سارا تو یہ سب اسلام کی روح سے جوئے میں آتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ خریدی ہے وہ نکل آئی تو پو بارہ اور نہ نکلے تو وہ ٹکٹ تو ضائع ہو جاتا ہے نا اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے اس کی کوئی مانیٹری ویلیو نہیں ہے اس لیے یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے میرے دوست مجھے وہ ٹیم ہوٹل والا دکھا رہے ہیں کہ اس میں بھی جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے کہتے ہیں جی کہ یہاں تو کافی نکل آئے گی یا آپ کی قسمت بہت اچھی ہوگی تو وہ گاڑی نکل آئے گی تو میں نے اول کبھی بھی اس کو نہیں کھولا اور میرے سامنے اگر کوئی میرا دوست بیٹھا ہو اور خاص طور پہ ایم ڈی ہوں تو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ وہ وہ پکڑ کے نا اپنی عادت کے مطابق اس کو کھولنے میں کہ یہ کریں کہتے ہیں جی وہ اس میں سے وہ نکلا ہے کافی نکلے گی نا کم از کم میں کہ نہیں یہ لاٹری ہے یہ منع ہے کیونکہ نکلا ہی تو ٹھیک ہے نہیں نکلی تو یہ کاغذ تو ضائع ہی ہے نا اس لیے یہ لاٹری ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی یہ شکل ہے اس لیے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا تو یہ اسلام میں سخت منع ہے ہمیں اس طرح کی جیسے میں نے کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے یہ منع ہے اسلام میں ذاکم اللہ اگلا سوال ای میل سے ہے منصور علی صاحب کا سوال ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں میں نے سنا ہے کہ زمین پہ سات ہزار سائیکل کا دور سات ہزار سال کا دور چلتا ہے جی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا مقصد ہے کہ صرف زمین سات ہزار سال کے بعد تباہ ہو جاتی ہے پھر شروع ہوتی ہے پوری کائنات ہو جاتی ہے نہ کائنات تباہ ہوتی ہے نہ زمین تباہ ہوتی ہے صرف جو انسان ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کس حد تک ختم ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ کیونکہ جو انسان کا وجود ہے اس زمین کے اوپر وہ ایولیوشن کے ذریعے ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک مجسمہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ انسان بن گیا بلکہ ہم جو ہے وہ ارتقاء کے ذریعے مانتے ہیں کہ انسان کا جنم جو ہے اس زمین پہ وہ ارتقاء کے ذریعے ہوا اور ارتقاء جو ہے وہ ملینز آف ایئرس کے اوپر وہ محیط ہے وہ ایک دن میں ہی ایک سال میں دس سال میں نہیں ہوتا اس لیے جو یہ حدیث بھی ہے دنیا تو سب تو آلافن کہ دنیا جو ہے اس کی سات ہزار سال کی عمر ہے تو دنیا سے مراد یہی انسانی دور ہے اب وہ انسان ختم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سارے تو نہیں ختم ہوں گے مطلب ایک بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی لیکن اگلی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ باقی بچا کے رکھتا ہے کیونکہ سات ہزار سال کے بعد ایوولوشن ایک دم سے تو نہیں ہو جائے گا کہ نئے انسان پیدا ہو جائیں اس لیے اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے آئی ڈونٹ نو لیکن جو کہا گیا ہے سات ہزار سال کا دور تو وہ انسانی دور ہے نہ تو زمین تباہ ہوگی اور نہ ہی کائنات کیونکہ زمین جو ہے وہ جو کل میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا وہ فزکس کے پی ایچ ڈی ہیں جی تو ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا لا آف این تو لا آف اینڈ یہ ہے کہ جو زمین سے جو حدت خارج ہوتی ہے اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے اور اس کی کیلکولیشن سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ زمین کی کتنی عمر ہے کتنی گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے تو وہ چھہتر سے اسی بلین سال اس زمین کی جو عمر ہے وہ انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے اور اس میں سے غالباً اٹھارہ بیس بلین جو ہے وہ سال گزر چکے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس وقت پھر اس کی موت ہے ابھی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ چلتے چلتے کسی بلیک ہول کے پاس سے گزرے تو یا پہلے یا بعد میں وہ بلیک ہول جو ہے نا اس کو ہڑپ کر لے ایک دم سے سک کر لے اپنے اندر تو تب یہ ختم ہو جائے گی لیکن ابھی کوئی ایسا چانس نہیں ہے اب تسلی سے سوچ تسلی سے سوچیں ویسے ہمارا یہ اس وقت ہم آخری ہزار سال میں سے گزر رہے ہیں اور اس کے میرا خیال ہے کوئی سات آٹھ سو سال باقی ہیں ابھی پھر بھی تسلی تسلی سے پھر بھی رکھیں ہاں ابھی کچھ نہیں ہوگا <laughs> چلیے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانی فلانی اپریل کے کے کے بعد بعد قیامت قیامت آ آ جائے جائے گی گی جون ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے پاس دین کی بے شک بہت بڑی دلیل ہے اور آپ کا کہنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ تو آپ کا دعویٰ قرآن پاک سے ایسی کوئی آیت یا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبوت جاری ہے اور دوسرا صرف میرا یہ سوال ابھی آپ نے دل آزاری نہیں آپ کی ناراض نہیں ہے ابھی آپ نے قرآن پاک سے پڑھی یس علوم تعلیم خمر آیت ہے یس علوم تعلیم خمر سے یہ صرف کریکشن کرنے کے لیے اس لیے برا نہیں مانگ سکتا دیر زبر پیش اگر بدل جاتے ہیں تو میننگ بدل جاتا ہے اس لیے میں آپ کی جی شکریہ صاحب جی پہلے تو جزاکم اللہ آپ نے کریکشن کر دی میں نے بس وہ جیسے میرے ذہن میں آیا ویسے میں نے بول دیا تو آپ نے درست کر دیا جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہترین جزا دے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر ہماری میرا خیال ہے کئی سالوں پر محیط گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ آپ نے صرف سوال برائے سوال کر دیا ہے ورنہ آپ کو بھی علم ہے اور ہمارے سامعین جو ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنی گفتگو کر چکے ہیں اور کتنی ہم بحث بھی کر چکے ہیں اور ہم آپ کو قرآن کریم کی بہت سی آیات بھی ایسی بتا چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نبوت اور شریعت یہ دونوں لازم و ملزوم نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور شریعت کے ختم ہونے سے یا مکمل ہونے سے نبوت ختم نہیں ہوتی لیکن آپ نے اب پوچھا ہے تو میں آپ کو چند آیات بتا دیتا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چون ہے آپ کے پاس دو سو ترپن ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تل کا رسول و فد النابادم الہ آباد من ہُنکلم اللہ و رفع آباد درا کہ یہ ہے وہ رسول جن سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیرت بخشی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے صرف درجات بلند کیے تو اب یہاں کلام سے مطلب شریعت ہے کیونکہ اگر کلام سے مطلب گفتگو لیا جائے یا وہی الہام لیا جائے تو وہ تو ہر نبی سے ہوتی ہے کوئی نبی نبی ہو ہی نہیں سکتا کوئی رسول رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام نہ کرے اس کو کیسے پتہ چلے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ رسول کی بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض سے کلام کیا یعنی ان کو شریعت دی اور بعض کے صرف درجات بلند کیے تو رسول کے ساتھ شریعت کا ہونا وہ لازمی نہیں ہے پھر خدا نے فرمایا سورہ معدہ کی یاد نمبر پینتالیس میں آپ کے پاس چوالیس ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انضن طورات فی ہا ہدم و نور یحکم بحا ان یون الزین اسلم الزین حادو اللہ بارو کہ یقیناً ہم نے تو رات اتاری جس میں ہدایت تھی جس میں نور تھا اور انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات تو ایک ہے اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام ایک ہی تورات ایک ہی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے کسی نبی کو نئی کتاب نہیں ملی کتاب ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر بے شمار انبیاء آ سکتے ہیں بغیر شریعت کے تو اب کیوں نہیں آ سکتے اور اسے یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت کا اور نبوت کا کوئی ایسا آپس میں لازم و ملزوم ہونا کہیں نے لکھا کہ جب نبی آئے گا تو وہ شریعت بھی لے کر آئے گا اور پھر خدا نے سورہ الانعام میں فرمایا جو چھ نمبر کی صورت ہے آیت نمبر ایک سو پچپن آپ کے پاس ایک سو چون ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سما آتعینہ موسل کتاب پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تمام اللزی آسنا جو آسن لوگوں کے لیے تمام تھی وہ تفصیل شائن اور ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل مشتمل تھی وہ ددم و رحمتََ اللّہ بلکہ یومنون اور وہ ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی لکا پر ایمان لیں تو اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے علیہ اسلام کو کتاب دی ہے وہ تمام تھی آسن لوگوں کے لیے اور وہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی اور پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یا سورہ مریم ہے انیس نمبر کی صورت ہے تیرہ نمبر کی آیت ہے آپ کے پاس بارہ ہوگی فرمایا یا یا خزل کتاب بب قوت اے یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت یا علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی اس لیے یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ چاہے مکمل ہی ہو وہ نبوت کو ختم کر دیتی ہے اور پھر جیسا کہ میں نے ابھی اپنے دوست کو بتایا ہے کہ جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر بیاسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی نبی کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر اس کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا تو لازمی ہے کہ کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا ایک رسول ہے پہلے بھی آتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا بنی اسرائیل ان رسول اللہ علیہ کو مصدق بینہ یدی یہ تورات تو وہ تورات کے مصدق تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت مسیح محدود علیہ السلام قرآن کے مصدق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک مصدق نے تو آنا تھا چاہے شریعت اکمل ہے یا نہیں ہے تو ذاکم اللہ صاحب ایک ای بیل پہ سوال ہے ابھی آپ نے جو جواب دیا لاٹری کے حوالے سے جی مسز بلیک کریک سے پوچھتی ہے کہ لاٹری کے حوالے سے کہ جب لوگ شیئر یا میوچل فنڈ خریدتے ہیں اس کے بارے کیا یہ اسلام میں جائز ہے جی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ وہ چیز حرام ہے جو اس طرح سے رسک والی ہے جیسے لاٹری ہے لاٹری کی آپ نے ٹکٹ خریدی ہے تو اس کا ڈرا ہوا جب وہ ڈرا ہو گیا اس میں اگر آپ کا انعام نکلا ہے تو نکلا ہے نہیں نکلا تو وہ ٹکٹ تو آپ کی ضائع ہوگی نا آپ اس کو کسی دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری دس ڈالر کی ٹکٹ تھی اس کے بدلے میں مجھے کوئی سامان دے دو یعنی وہ کرنسی نوٹ کی حیثیت نہیں ہے اس کی لیکن جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ جو اس طرح کے اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں جو آپ کے جو اسٹاک ہے وہ اگر گر بھی جاتا ہے تب بھی اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ہوتی ہے نا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آپ مہنگا کر کے بیچ دیں سستا کر کے بیچ دیں بزنس ہے نا جیسے کسی انسان کا چاولوں کا کاروبار ہے تو کبھی چاول مہنگے ہو جاتے ہیں کبھی چاول سستے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی کموڈٹی ہو اگر آپ نے خریدی ہو آپ اب آپ نے ویئر ہاؤس میں رکھی ہو تو اگر مہنگی ہوگی تو تاجر جو ہے وہ پھر چھلانگے مارتا ہے دھمانے ڈالتا ہے کہ جی میرا تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا مجھے لیکن اگر اسی اسٹاک کی قیمت کم ہو جائے گی جو اس نے اسٹاک فزیکل اسٹاک رکھا ہوا ہے وہاں پہ تو ایک تو ہے نا شیئر کی شکل میں اسٹاک ہے یعنی آپ کے پاس فزیکلی کچھ نہیں ہے کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا ہاں جی۔ تو وہ کچھ اسٹاک کی ویلیو آپ کے پاس ظاہر کرتا ہے اور ایک اسٹاک وہ ہے جو اب آپ نے ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اپنا خرید کے باقاعدہ تو وہ کبھی قیمت کم ہو جاتی ہے کبھی اس کی بڑھ جاتی ہے تو یہ تو ایک بزنس ہے اور کچھ نہ کچھ اس کی ویلیو تو رہتی ہے نا باقی اسی طرح جو کرنسی نوٹ ہیں ہمارے یہاں پرائز بانڈز وغیرہ ہیں وہ بھی اگر کسی انسان کا پرائز بانڈ نکل بھی ہے سو سو روپئے یا سو ڈالر کا تب بھی وہ نکلنے کے بعد بھی وہ سو کا رہتا ہے وہ اس کی ویلیو ختم نہیں ہوتی کہ جی یہ تو میرا پرائز بانڈ تھا اب یہ نکلا اب یہ فضول ہو گیا اس میں سے ہوا نکل گئی ساری ایسا نہیں ہوتا وہ تب بھی وہ سو کا ہی رہتا ہے وہ جی تو آپ چاہیں اس کو بھیج دیں وہ دوبارہ کسی ڈرا میں نکل سکتا ہے یا اس کو ویسے کرنسی نوٹ ہی ہے نا وہ اس لیے ان دونوں میں ہی فرق ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں سامعین اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں معاف کیجیے گا کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے یا کسی اپنے پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جس میں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ جب ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو آپ کو ہم ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اگر سبجے کہ آپ کے سوال کا پہلو مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ کال کر لیں لیکن کم از کم دس منٹ کے توقف کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری محترم و بدسر رضا صاحب کے ساتھ ای میل میں دیکھ رہا ہوں ای میل میں بھی کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو ابھی جو امین صاحب نے فون کیا ہے جی تو اس میں مزید میں یہ کر دوں کہ یہ خود حضرت اسلام کے آنے کو مانتے ہیں جی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے بغیر آئیں گے جی۔ تو ایک طرف کہتے ہیں شریعت اکمل ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں تو جب آپ شریعت اکمل ہونے کے باوجود ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں اور ہم بھی اس شریعت کے باوجود یعنی اکمل ہونے کے باوجود ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جی فرق تو صرف شخصیت کا ہے نا آپ کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ہم کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں جو آنے والے ہیں وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام آ گئے ہیں وہ جی اس لیے ہم میں اور ان میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف شخصیت کا ہے عقیدے کا نہیں ہے عقیدے کے لحاظ سے آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت تکمل ہو چکی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ شریعت نہیں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ محمدی شریعت پر ہی کام کریں گے <coughs> جی ہمارے ساتھ ریاض صاحب ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں ریاض صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی, جی۔ میں نے جی آپ ایئر پہ بات کیجیے ریڈیو کی ہاں آواز جی۔ بند کر دیجیے میں آپ کے حوالہ دے رہا تھا قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیا تھا ہم نے ان کو ایک کامل کتاب دی تھی جو تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتی تھی پہلے بھی کامل کتاب دیتی گئی ہے موسا نو بھی کھول کھول کے ہر چیز دسی ہے ادو بعد قرآن مجید دوبارہ کے نبی کریم سے نازل ہوا ہے اچھا چلیے ٹھیک جو کتاب کھول کھول کے کام ضابطہ یاد مکمل کامل حضرت موسا سے آ چکے ہیں جی اور کھول کھول کے ہر چیز بیان کیتا گیا ہے تو بعد چ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کیوں دوبارہ پھر ایک نمی کتاب کر دیتی ٹھیک ہے شکریہ ریاض صاحب آپ کا جی افسر صاحب بتائیے <laughs> بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ہاں جی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بن اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس سے باہر کے لوگوں کے لیے وہ نبی نہیں تھے اس لیے جب وہ فرعون کے پاس بھی گئے ہیں تو انہوں نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے خدا کا رسول مان لو بلکہ انہوں نے صرف اس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو بس ورنہ وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء کا خدا نے ذکر کیا ہے مثلا حضرت صلی علیہ السلام کا حضرت حود علیہ السلام کا حضرت نو علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ بھی اور دیگر تمام جو انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے وہ اپنی اپنی قوموں تک محدود تھے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وقت تک محدود تھے لیکن آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا یوناس ان رسول اللہ علیہم جمیا کہ کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو وہ کتاب جو بن اسرائیل کے لیے کامل تھی اور ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل تھی مکمل تھی وہ صرف ان کے لیے تھی اس میں عالمگیریت نہیں تھی اس میں گلوبلزم نہیں تھا اس میں یونیورسلزم نہیں تھا اگرچہ بہت سی باتیں تو کی اور قرآن کی مشترک ہیں اور بھی کتابوں کی مشترک ہیں لیکن جو عالمگیریت قرآن میں ہے وہ پچھلی کتابوں میں نہیں تھیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو کو بھی فرقان کہا اور قرآن کو بھی خدا نے فرقان کہا لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اس سے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں تھی ان کے اپنے زمانے تک تھی زمانے سے باہر نہیں تھی جیسے ہی قرآن آیا تو وہ کتاب منسوخ ہو گئی یہ وہ نسخ اور ناسخ اور منسوخ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے بعض لوگ اس کو غلطی سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات بعض آیات کو منسوخ کرتی ہیں یہ غلط ہے جو پہلی کتابیں تھیں ان کو قرآن نے منسوخ کر دیا اگرچہ ان کے جو باقی رہنے والے احکامات تھے وہ قرآن میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیحہ کو تب ماں اس میں قائم رہنے والے جو احکامات ہیں وہ اس میں بھی موجود ہیں کیونکہ بنیادی دین سب کا ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں تو بعض شریعتیں جو ہیں وہ بعض کیا بلکہ ساری کی ساری شریعتیں قرآن کے علاوہ اسلام کے علاوہ وہ محدود تھیں اپنے قوم تک اپنے زمانے تک اپنے وقت تک لیکن اسلام جو ہے اور جو قرآن کریم ہے وہ ایسی شریعت کا حامل ہے جو عالمگیر ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے رہتے زمانے تک کے لیے ہے یہ دونوں میں فرق ہے تو جب قرآن کے متعلق خدا نے جو کہا کہ یوم اکمل لکم دین اکم یہ ایسی آیت ہے جو کسی دوسری شریعت میں پہلے چاہے وہ جتنی مرضی بدل چکی ہوں وہ اس میں آپ یہ نہیں پائیں گے زال کتاب و لا رہی فی یہ آیت آپ کسی جگہ نہیں پائیں گے جو فرمایا کہ کل یا ناس انی رسول اللہ علیہ جمیہ کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ کسی نبی نے پہلے نہیں کہا چاہے جتنا مرضی تعریف ہو چکی ہو لیکن اس میں کسی جگہ پہ یہ لفظ نہیں ہے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب دی جو تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام وقت کے لیے ہے جزاک اللہ آپ سن رہے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے گفتگو کا سلسلہ جاری سوی ہم پہلا گھٹا ہمارا جو ہے مکمل ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ انشاءاللہ رات بارہ بجے تک رہے گا آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو اپنے سوال کے ساتھ four one six four one zero six five two two voice studios کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A جو ہمارے سامعین اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے یا آپ نے کسی پیارے کسی عزیز کو سنانا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two اور اسی طرح ویب کا ہمارا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو ایک منٹ کا دورانی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں آپ اس میں اپنا سوال مکمل کیجیے پھر ہمارے مہمان کو موقع دے کے اس کا جواب دے رہ گیا تو دوبارہ کال کر لیں لیکن کم از کم دس منٹ کے دورانیے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انصر رضا صاحب کے ساتھ جی انصر صاحب جی <clears throat> امین صاحب نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں کچھ یہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں جی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شریعت کے بغیر نبوت ہے وہ جاری ہے میں نے قرآن کریم سے تو بتا دیا ہے آپ کو لیکن اب کچھ بزرگوں کے اقوال ہیں یہ علامہ جلال الدین سیوتی کا ایک حوالہ ہے جو ان کی کتاب الحاوی للفتاوی جو ثانی ہے صفحہ 166 ہے اس کی عربی عبارت بھی میرے سامنے ہے لیکن میں صرف اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ ایک زوم کرنے والا کہتا ہے کہ اس پر حدیث لانبی آبادی دلیل ہے ہم نے کہا کہ اے مسکین جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ان کی بنا پر اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو ان کی شریعت کو منسوخ کر دے بس علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نبی تو آ سکتا ہے لیکن شریعت کے بغیر آئے گا شریعت والا نہیں آ سکتا پھر ملا علی کالی رحمت ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموضوعات القبرا اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھاون وہ لکھتے ہیں ان کی بھی عربی عبارت ہے لیکن میں صرف اردو پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے ابراہیم اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا اور اسی طرح اگر عمر بھی نبی ہوتے تو یہ دونوں عیسیٰ خضر اور الیاس علیہ السلام کی طرح آپ کے متبعین میں سے ہوتے بس یہ اللہ تعالیٰ کے قول و خاتم النبیین کے منافی نہیں کیوں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کو منسوخ کر دے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو اور اس کو یہ حدیث بھی تقویت دیتی ہے کہ اگر موسا زندہ ہوتے تو انہیں میری تباہ کے سوا چارہ نہ ہوتا تو جلال الدین سیوتی صاحب کے ساتھ ملا علی کاری بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شریعت کے بغیر نبوت جاری ہے شریعت والی بند ہوئی ہے پھر یہ فتوحات مکیہ ہے الباب الصالص و صبعون یعنی سیونٹی تھری چیپٹر ہے اور شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کی بھی عربی عبارت ہے لیکن میں اردو پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں اس میں فتوحات مکیہ میں پس جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے منقطع ہوئی ہے وہ تشریح نبوت ہے نہ کہ اس کا مقام بس اب کوئی ایسی شریعت نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اس کے کسی حکم میں زیادتی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہیں بس میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت پر ہو جو میری شریعت کو منسوخ کر دے بلکہ جب بھی ہوگا تو وہ میری ہی شریعت کے تحت ہوگا اور کوئی رسول نہیں ہوگا جو خلق اللہ کو کسی دوسری شریعت کی طرف بلائے بس یہ ہے جو منقطع ہوئی ہے اور جس کا دروازہ بند ہوا ہے نہ کہ مقام نبوت پھر فصوص الحکم میں جو انہی کی کتاب ہے شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم اس کے صفحہ نمبر ہے ایک سو چونتیس فرماتے ہیں اور جو شریع اور جو تشریح نبوت و رسالت ہے وہ منقطع ہو چکی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقطع ہوئی ہے پھر علامہ عبد الوہاب شیرانی اپنی کتاب الواقیت والجواہر میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں صفحہ نمبر ہے چار سو گیارہ لکھتے ہیں اور اجزائے نبوت میں سے یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت پر باقی رکھا ہے کیونکہ مطلق فیض نبوت مرفوع نہیں ہوا یعنی رفع نہیں ہوا نبوت شریعت مرفوع ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے فلاں نبی آبادی ولا رسول کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور شریعت جاری کرنے والا نہیں پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الصحیح میں صفحہ نمبر ہے چار سو سات لکھتے ہیں اور یہ اس کی بھی عربی عبارت ہے لیکن میں اردو پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں اور یہ خاتم الرسل ان کی صفت ہے یعنی ایسا نبی جس کے بعد اس کی شریعت منسوخ کرنے والا نبی نہ آئے حضرت شاہ ولی اللہ دہل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفیمات لاہیہ میں جلد ثانی صفحہ نمبر بہتر تہتر لکھتے ہیں اور ان کے ذریعے نبیوں پر مہر لگا دی گئی یعنی ان کے بعد ایسا کوئی نبی ایسا کوئی نہیں آئے گا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر بھیجے اور پھر وہ اپنی ایک اور کتاب قرۃ العین فی تفضیل الشیخین صفحہ نمبر ہے تین سو انیس فرماتے ہیں اور مبشرات کے بارے میں کہا کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے بس ان کی امت میں سے بعض کو یہ وصف حاصل ہوا کہ ان کو یہ مقام حاصل ہو اور وہ ایسی شریعت پر نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف ہوتی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم میں حکم مقصد و عادل کے طور پر نازل ہوں گے بس وہ سلیب کو توڑیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور اس میں قطعی کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں اور وہ نازل ہوں گے بس بلا شک ان کے لیے اللہ کے نزدیک مرتبہ نبوت ہے لیکن ان کے نزول کے وقت وہ مرتبہ شریعت پر نہیں ہوں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے اور نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے جس سے ان کی مراد شریعت والی نبوت ہے علامہ البرزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشاط لشرات السعت میں صفحہ نمبر دو سو پچیس پر لکھتے ہیں پس جس نے کہا کہ ان کی نبوت سلب ہو جائے گی اس نے پکا کفر کیا جیسا کہ امام سیوتی نے تصریح کی ہے بس نبی سے اس کی نبوت الگ نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد بھی نہیں الگ ہوتی اور یہ جو حدیث میرے بعد کوئی وہی نہیں یہ باطل ہے ہاں یہ آیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور علماء کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے پھر مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب دافع الوسواس فی اثر ابن عباس صفحہ بارہ اور تیرہ پر لکھتے ہیں اور علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں یہ اردو میں ہی کتاب ہے جی۔ اور علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں یعنی ان کے زمانے میں کوئی نبی صاحب شرح جدید نہیں ہو سکتا اور نبوت آپ کی تمام مکلفین کو شامل ہے اور جو نبی آپ کے ہم اثر ہوگا وہ متب متب شریعت محمدیہ ہوگا بعض بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرح جدید ہونا البتہ ممتنع ہے یعنی منع ہے چنانچہ ملا علی کاری رسالہ موضوعات میں زیر حدیث لاؤ آشا ابراہیم لکانہ نبیہ کے لکھتے ہیں اے لاؤ آشا لکانہ من ہی کا عیسیٰ و خضر و الیاس فلا یوناکز و کول تعلیٰ خاتم النبین ازلمانی اللہ یاتی بادہ نبی جن ملت ہو یعنی کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر سکے پھر یہ آخری حوالہ ہے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ان کا ان کی کتاب ہے مسئلہ خلافت اس میں وہ لکھتے ہیں منصب نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے اذاں جملہ ایک جز وہی و تنزیل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تاثیر سے قوانین کا اختیار رکھنا ہے یعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسئولانہ قوت اس جز کے اعتبار سے نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی تھی اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا تھا جب نعمت کامل ہو گئی تو پھر کامل چیز ہی کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہوگا نہ کہ تکمیل کا لیکن منصب نبوت اس اصلی جز کے ساتھ ساتھ اصلی جز کے ساتھ بہت سے طبعی اجزاء پر بھی مشتمل تھا اور ضروری تھا کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے کھلا رہے اس چیز کو مختلف حادیث میں مختلف تعبیرات سے موسوم کیا ہے حضرت عمر کے لیے محدث کا مقام بتلایا گیا علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا مبشرات صادقہ کو نبوت کا چالیسواں جز قرار دیا گیا لمیب کا المبشرات حدیث تجدید بھی اسی سلسلے میں داخل ہیں تو ابوالکلام آزاد سے لے کر ہم نے آپ کو علامہ اجلا الدین سیوتی تک مختلف علماء کے اقوال بتائیں اور جو دو روایتیں ہیں المصنف لبن بھی شعبہ میں المجلد سالس سالس اشر یعنی تیرہویں جلد ہے کتاب الادب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کولو خاتم النبین ولاۃ لا نبی بادہ یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبین ہیں یہ مت کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اور اسی کے نیچے دوسری حدیث ہے اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ تھا اس نے کہا کہ صلی اللہ علیہ محمد خاتم النبی لا نبی بادہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام جو خاتم انبیاء ہیں اور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے کال المغیرہ تھا مغیرہ نے ان سے یہ کہا حسب کا کا ازاقلطا خاتم الانبیاء تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم یہ کہتے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں فائنہ کنہ نحدس ہو کیونکہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے انا عیسیٰ خارج کہ عیسیٰ آئیں گے فعین ہوا برج بس جب وہ آئیں گے فقط کانا قبل ہوا بادہ ہو تو وہ ان سے پہلے بھی ہوں گے اور بعد میں بھی ہوں گے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ صحابہ میں بھی یہ تھا کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو ہیں لیکن یہ کہنا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ مسیح موت کے آنے کو تو وہ بھی مانتے ہیں تو جو انٹرپٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ آنے والا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کے بعد کوئی شخص ہے جو امت میں پیدا ہوگا یہ اصل جو بحث ہے وہ ہے لیکن یہ کہنا کہ چونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اس لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کے جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے بھی خلاف ہے اور پھر جو علماء کی باتیں میں نے آپ کو ابھی نقل کی ہیں جو کوٹ کی ہیں یہاں پہ ان کے بھی یہ بات خلاف ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ ہمارا پروگرام براہ راست بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں آپ میں سے کئی دوست ہیں جو آپ ہمیں ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے دلاتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کو خوش رکھے اور آپ کی رمضان کی ساری دعاؤں کو قبول کرے پوری ریڈیو ایپ دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے انصر صاحب دو سوال ای میل پہ آئے ہیں اجازت ہو جی، تو جی, جی، پیش جی، کروں پہلا مسز ملک کی طرف سے ہے اسٹوری کریک سے فرماتی انگریزی میں سوال ہے خلاصہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ کیا ماہ رمضان میں شادی کرنے کی اجازت ہے کئی دوست ان کے کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے اور کیا اس کا کوئی حوالہ ہے یہ تو جو کہتے ہیں کہ ممنوع ہے حوالہ تو ان سے مانگنا چاہیے نا کسی بھی طرح ممنوع نہیں ہے ٹھیک ہے پورے سال میں جب چاہیں آپ شادی کریں بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے اس میں منع تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے لیکن اس میں صرف ایک احتیاط لازمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر کچھ ایسے احباب ہوں جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ کو انہیں بلانا بھی ہو یا کم از کم ان کے علاقے سے آپ کو برات لے کر گزرنا ہے یا شادی میں خوشی کرنی ہے رونق لگانی ہے تو پھر ان کے جذبات مجروح ہوں گے اس سے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے اہل وطن کے لیے اہل محلہ کے لیے یا اپنی فیملی میں ہی کوشیاں ہوں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان دنوں میں نہ کریں اگر آٹھ دس دن میں نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دینی طور پر اس وقت بھی منع نہیں ہے تو پورا سال جب چاہیں شادی کریں رمضان ہو محرم ہو سفر ہو ربی الاول جو بھی مہینہ ہو اس میں کسی طرح سے کوئی بھی دینی طور پہ کوئی منع نہیں ہے جی۔ لوگوں کے جیسے میں نے کیا کہ آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اس لیے آپ احتیاط کر لیں تو وہ ایک اخلاقی پہلو ہے جس کی اسلامی اجازت دیتا ہے کیونکہ آٹھ دس دن پہلے نہیں آٹھ دس دن بعد میں صحیح کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ویسے شرعی طور پہ منع نہیں ہے اس ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال ویلنڈ نیاگرا فال سے اطار رشاد صاحب نے بھیجا ہے اردو میں لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ نے لاٹری سے متعلق تفصیلی جواب عنایت کیا اس سے متعلق ایک جزوی سوال ہے اگر مناسب سمجھے تو جواب عطا کر دیں ٹم ہارٹن کا رول اپ رم جوا کیسے ہو گیا اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کافی کی قیمت ہوتی ہے مگر انعام علیحدہ سے دیا جاتا ہے مہربانی فرما کر کنفیوژن دور کرے وہ انعام ہر دفعہ نہیں نکلتا نا کبھی نہیں بھی نکلتا تو رسک ہو گیا نا لیکن آپ کافی کے لیے خرید رہے نہیں آپ کافی کے لیے تو خرید رہے ہیں تو پھر اس کو پھینک دیں پھر آپ اسے ایڈیشنل آپ نے تو کافی کے پیسے دیے نا ہاں جی آپ نے تو اس جو نکلا اس کے تو پیسے نہیں دیے تو جو پرائز باؤنڈ ہے اس میں بھی تو یہی ہے کہ آپ نے سو ڈالر دیا ہے اگر سو ڈالر تو لیا لیکن اس کے بعد اس کی قیمت تو باقی رہتی ہے نا اس میں آپ کو کافی تو مل جاتی ہے نہیں کافی تو مل جاتی ہے ہاں جی لیکن وہ آپ اس پرپز کے لیے نہیں خریدتے کہ آپ اسے انعام لیں گے کیونکہ مقصد انعام حاصل کرنا نہیں مقصد تو کافی پینا ہے ہاں جی تو اگر تو ڈیفینیٹ ہو کہ آپ کافی بھی لیں گے اور آپ کو گاڑی بھی ملے گی تو پھر آپ سو دفعہ لیں یعنی کہ آپ تین ڈالر کی کافی پتہ نہیں تین کی ہوتی کتنے کی میں کافی دیر سے خریدی نہیں ہے جتنے کی بھی ہے ڈھائی کی ہو ہاں جی۔ تو آپ نے اس مقصد کے لیے کہ آپ کافی پئیں جی لیکن وہ انعام نکلے نکلے نہ نکلے نہ نکلے وہ پھر بھی ہاں۔ جوا ہے وہ اس میں اچھا۔ لیکن اگر ڈیفینیٹ ہو کہ جی آپ لیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا نا سم ٹائم یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ٹرائی اگین تو وہ جب وہ ٹرائی گین آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جوئے کی حد میں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تل کا حدود اللہ فلا تک یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ تو قریب جانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جیسے سمجھے کہ پارک ہے یہ چراگاہ ہے اس کے جی۔ ارد گرد باڑھ لگی ہوئی ہے اور اس کے باڑھ کے بالکل باہر درندے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اسے دور دور ہی رہیں تو بچاؤ ہے لیکن اگر اس کے قریب جائیں گے جتنا قریب جائیں گے اس باڑھ کے اتنا ہی خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے مومن کو کہ جو برائی والی باتیں ہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ساتھ جتنے بھی متعلقات ہیں ان سب کو منع کر دیا یعنی بیچنے والا اس کو اٹھانے والا اس کو پلانے والا مطلب جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اب ایک بندہ وہ جو ہے وہ شراب کی بوتل اٹھا کے اس دوسرے کو پکڑا دیا خود تو نہیں پینا لیکن اس کو بھی منع کیا ہے اس برتن میں پینے کو منع کیا جس برتن میں شراب پی جاتی ہے اب ایک بندے نے ایک گلاس میں شراب پی ہے آپ اس کو دھو کے اس میں پانی پی لیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس کو بھی منع کیا ہے اس لیے جو برائی ہے اس کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے چلیے اگلے ہمارے ساتھی کامران صاحب ہیں ٹورانٹو سے ان کا سوال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی کیا حال چال کامران صاحب بڑے عرصے بعد آپ کی بات سنی بس وہ میں اتفاق سے ریڈیو کھولا تو وہ انسر صاحب کو سن رہا تھا جی جی تو بس کیا میں کیا سوال کروں جتنے بھی انہوں نے کیونکہ جہاں سے انسر صاحب کا تعلق ہے وہ تو توڑ مڑوں کے حقائق کو بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملا علی قاری اور دوسروں کے انہوں نے بیان کرے ہیں کہ اس کے بعد کوئی شریعت منسوخ کرنے والا نہیں ہوگا وہاں سے ان کی مراد یہی ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بروزی اور تو کہیں کون کون سی اصلاحات تو ابھی آپ لوگوں نے شروع کی اس سے پہلے تو کوئی یوز ہی نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی تشریح یوز ہی نہیں ہوتی تھی تو اور میرے ان سے ایک سوال یہ بھی بہت پہلے سے جواب نہیں دیتے بات کو گھما دیتے ہیں کہ بھائی اگر ٹھیک ہے جو بھی صاحب شریعت تھے یا شریعت والے نبی نہیں تھے بہت سارے گزرے ہیں لا نبی آبادی تو نہیں پہلے قوموں کے لیے یہ ہوا پہلے کے لیے بعد کے لیے کوئی ذکر ہی نہیں ہوا لیکن جو ایک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے سب کے نام نہیں ہے قرآن میں لیکن جن کے نام ہیں ان پہ ایمان لانا نہیں ہے جن کے نام نہیں ہے لیکن ایک نام ایسا بتائیں جن جو قرآن میں نہ ہو اور لیکن وہ نبی ان کو پتا ہو ایسا نہیں ہے تو مرزا صاحب کا نام کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں نہیں ہے اور وہ نبی ہے تو قرآن میں تو جس کا نام ہے وہ نبی ہے جن اس کے علاوہ یا تو کوئی اور دو تین نام بتائیں کہ بھائی یہ بھی نبی تھے لیکن قرآن میں نام نہیں ہے تو مرزا صاحب کو ہی مان لیں ورنہ مرزا صاحب پہ کیوں یہ زور دیتے چلیے ٹھیک ہے کامران صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیے اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر آپ پروگرام سنتے رہیے پسند کریں کہ دوبارہ کال کرنا چاہیں تو آپ کو دعوت جی انصر صاحب کامران صاحب میرا خیال ہے ان کو بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں <laughs> وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن قرآن تو سب کا نام نہیں ہے تو جن کا نام نہیں ہے ان کو بھی تو نبی مانتے ہیں نا تو دو چار کے نام بتائے جن کا نام نہیں ہے پھر ان کو نبی مانتے ہیں تو دو چار کیا وہاں تو لاکھوں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے پچیس کے نام ہیں یا چھبیس کے نام تو اس سے زیادہ کا تو نام نہیں تو باقی کو تو آپ نام کے بغیر مانتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ نام ہوگا تو ماننا نہیں ہوگا تو نام ماننا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تورات رات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں آپ کے اور آپ کے صحابہ کی جی یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا نام بھی بتایا گیا تو جو نام لکھا بھی ہے اس کو وہ مانتے نہیں جس کا نام اگر لکھا بھی تھا کہ ان کا یہ نام ہے اس کو بھی نہیں مانتے وہ نام آنے کے باوجود نہیں مانتے لیکن یہ اصول نہیں ہے کسی بھی جگہ یہ بیان نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصول ہے کہ جس نبی کا نام ہوگا اس کو ماننا کیونکہ حضرت علیہ اسلام سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی تو ان کا نام تو کسی کتاب میں نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی تو ان کا تو نام نہیں ہے کسی کتاب میں ان کو مانتے کہ نہیں مانتے ان کا بھی انکار کرتے ہیں چونکہ ان سے پہلے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں تھا اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے یا حضرت مصع علیہ السلام سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی اس لیے اس کو ان کو نہیں مانتے اور پچھلے پروگرام میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی اپنے ماموں کو رسول ہی کہتے ہیں اور اس کے میں نے بہت سے حوالہ جات بھی پیش کیے تھے وہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ابھی ہیں تو میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جی۔ جس میں ان کی اپنی کتابوں میں سے یہ لکھا ہے کہ وہ جو شیعہ ہیں وہ جو شیعہ امام ہیں وہ رسول ہیں مثلا یہ تفسیر العیاشی زیر تفسیر آیت سورہ یونس دس نمبر کی صورت ہے آیت نمبر ہے فورٹی ایٹ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جابر نے امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے آن جناب سے آیت کی تفسیر دریافت کی آپ نے فرمایا اس کی تفسیر باطن میں یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کے ہر ایک کرن کے واسطے اس امت کے یعنی براکٹ میں لکھا محمدیہ اس امت کے ہر ایک کرن کے واسطے ایک رسول عالم محمد سے مقرر ہے جو اپنے کرن میں ان کی طرف رسول ہو کر آتا ہے اور وہی اولیاء ہیں اور وہی رسول ہیں تو آپ تو پھر خاتم النبین میں ایمان نہیں رکھتے کہ وہ آخری نبی ہیں آپ کے تو امام بھی رسول ہیں پھر اگلی جو کتاب ہے وہ حیات القلوب ہے علامہ مجلسی کی اس اس کا باب ہے در باب در بیان وجوب وجود امام علیہ السلام در ہر اثر فصل ناہم در بیان آیاتی کے دلالت بر وجوب مطابط اہل بیت علیہ السلام میکند کند اس میں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح رسول اور اول الامر کے بیچ میں سے لفظ عطیو کا ترک کر دینا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کی نظیر اور اس کی مانند ہے بلکہ جس طرح نبوت سے مراد من جانب خدا فرشتے کی معرفت ایک رسالت ہے امامت بھی در حقیقت ایک نبوت ہے نبی کے واسطے سے اور اسی لیے اول الامر کی اطاعت نبی ہی کی اطاعت ہے بس اسی لیے بیچ میں عطیو وارد نہیں ہوا برخلاف مرتبہ نبوت کے کہ خاک اتنا ہی بلند ترین مرتبوں میں ہو تاہم مرتبہ الوحیت کی مانند نہیں ہے اور خدا اور رسول کے بیچ میں جو عطی آ پڑا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہا کہ عطی اللہ وطی بول رسول جی۔ منکم تو مطلب خدا نے کہا عطی اللہ تو پھر آگے رسول کے ساتھ ساتھ بھی کہا وطی رسول لیکن جب اول الامر کہا تو پھر عطی نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اول العمر جو کہ ان کے نزدیک امام ہیں ان کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے کیونکہ رسول بھی اصل میں نبی ہی ہے پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے الاعتقادات یہ لکھی ہے ابو جعفر محمد بن علی بن باب وے اشیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں وہ اور یہ جو شیعوں کی چار کتابیں ہیں احادیث کی کتب عربیہ جو کہتے ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے من لا یہ حضر الفقی انہیں کی یہ کتاب ہے اعتقادات اس کا باب ہے الاعتقاد فی ظالمین اس میں وہ لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر علیہ السلام اور دیگر امہ تاہرین کی امامت و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہو اور جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل ہو مگر دوسرے گیارہ اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو تو اس کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو تمام انبیاء ما صلف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو تو یہ ان کے تین حوالے ہیں ایک اور بھی ہے میرے پاس میں ڈھونڈتا ہوں وہ بھی مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کال لے لیتے اچھا ٹھیک ہے محمد علی صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں محمد علی صاحب السلام علیکم جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فرمائیے جو بات کر رہے ہیں نا کہ شیعہ وہ نبی اماموں کو نبی مانتے ہیں یہ غلط بات ہے اچھا جی ایسے استوریاں بنا کر آپ بتا رہے ہیں جی شیعہ کسی نے امام کو نبی نہیں مانتے وہ یہ ہمارے بھائی شیعہ ہیں جی۔ شیعہ مسلک سے ہیں ہیں کہتے کہ میں نے تو ان کی کتابوں سے بتایا نا جی میں کو اپنے پاس سے تو وہ نہیں بتایا وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے پاس سے گھڑ کے بتا رہے ہیں تو میں نے تو آپ کو آپ ہی کی کتابوں سے پڑھ کے بتایا ہے جس میں التقادات بھی آپ کی کتاب ہے اس میں جو دوسری کتابیں ہیں وہ بھی تفسیر عیاشی میں نے بتایا وہ بھی آپ کی اپنی کتاب ہے اس کے علاوہ کون سی تھی کتاب ایک التقادات ہے ایک تفسیر عیاشی ہے پھر اس کے بعد حیات القلوب ہے علامہ مجلسی کی تو یہ بڑے بڑے نام ہیں آپ کے اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور اپنے اعتقادات کو لکھا ہے اب وہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھ لیں ای میل پہ ایک اور سوال ہے آپ نے وہ بڑا نازک مسئلہ چھیڑ دیا ٹم ہوٹن والا اچھا پھر آیا سوال اگر اجازت اچھا میں ایک یہ صرف بتا دوں اچھا۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک اور حوالہ ہے جی جی وہ جو بہار الانوار ہے شیعوں کی مشہور کتاب ہے اس جی۔ میں وہ بیان کرتے ہیں اکمال الدین کے حوالے سے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا کامل قائم ہو جب امام قائم علیہ السلام سوری امام قائم علیہ السلام ظہور کریں گے کالا تو وہ کہیں گے ففرر تو من کم تو موسا کی طرح وہ یہ کہیں گے کہ میں تم میں سے فرار ہو گیا لمہ خفت و کم جب میں تم سے خوف زدہ ہو گیا تھا وہاب علی ربی حکمن تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی وجالانی من المرسلین اور مجھے مرسلین میں سے قرار دیا یعنی کہ میں رسول ہوں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے امام قائم ہیں وہ یہ بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ رسول ہیں تو یہ چار حوالے جو ہیں وہ میں نے آپ کی کتابوں سے پیش کیے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے جو عقیدے ہیں ان کا علم نہیں ہے چلیے طیبان صاحب یا صاحبہ میں نہیں سمجھ پا رہا ان کی کال وہ ٹیلی فون پہ ہیں ان کی اچھا۔ کال لیتے ہیں جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی آپ پہلے اپنا نام بتائیے میں نام نہیں پڑھ ہوں سائمن ہاں جی بس دیکھا دیکھا میں نے کچھ تو اس کے لحاظ میں کوشچن پوچھا جی جی ایک تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہر بات ہے جی۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا یہی مطلب ہے جی اس کا جی جی ہاں جی میں نے کچھ ریڈیو پروگرام سنے ادھر کسی نے گانے کی ریکویسٹ کی جی۔ تو آگے سے ہوسٹ نے بولا کہ انشاءاللہ جی ہم سنائیں گے آپ کو تو کیا اللہ کی مرضی ہوتی ہے گانے میں اور کچھ میں نے سنا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں کہ گانا جو ہے وہ حرام ہے اچھا اور دوسری جی۔ بات وضو جو آپ کرتے ہیں اس کے اندر کیا جو پانی سے آپ دھوتے ہیں ہاتھ پاؤں یہ دھونا ہوتا ہے سارا یہ صرف ٹچ ہی کرنا ہوتا ہے پانی کے ساتھ کیونکہ میں نے آج یا کل دو چار بندوں کو دیکھا ہے انہوں نے اور جب انہوں نے پانی کو لیا ہے اور بس یوں ایسے ٹچ کیا اور دھویا نہیں ہے تو یہ کیا جائے گا یہ کیسے یہ کیا سب دکھاوا یہ کیا چکر ہے یہ جی ٹھیک ہے دونوں باتوں کا آنسر دیجیے گا جی ٹھیک ہے سامن صاحب آپ کے سوال نوٹ کر لیے جی اچھا صاحب پہلے سائمن صاحب کو کر لیں یا پہلے جی سائمن صاحب کو کر لیتے ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں الحمد للہ اور ماشاء اللہ اور شاء اللہ کہنے کی تو جب اس نے کہا کہ جی ان شاء اللہ ضرور ہم آپ کو سنائیں گے گانا تو اسٹرکٹلی اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ جو اس طرح کا جو گانا بجانا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے اس طرح سے وہ کچھ تھوڑا سا مایوب ہے نامناسب سی بات ہے جو دینی کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ <clears throat> وہ نہیں چاہتا جو کہ مایوب ہے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو اچھی ہے وہ چاہتا ہے جیسے اس نے کہا کہ تو عزت و منتشا تو ذل و منتشا تو جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو وہ کوئی برا کام نہیں کرتا وہ اچھے کام کرتا ہے اس لیے گانا وغیرہ میں یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ بعض فلمی ایکٹریس اور یا ایکٹرز جو ہیں وہ جب کامیابی ملتے تو کہتے ہیں جی اللہ نے بڑی عزت دی تو <laughs> وہ بھی جی وہ بڑا اللہ کا احسان ہے جی ہماری فلم کامیاب ہو گئی بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارا رقص بڑا کامیاب ہو گیا بڑا لوگوں نے پسند کیا لوگوں نے محبت دی اللہ نے عزت دی تو <laughs> یہ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے اگر اس کو برا سمجھتے ہو نا تو پھر وہ شاید ایسا نہ کہیں شاید کرے ہی نہ کریں نہ پھر ہاں کریں بھی مطلب یہ کہ اگر کوئی کام جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ جذبات میں مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں اچھا۔ لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے تو لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ برا سمجھے تو کریں نہ پھر کبھی کبھی کو اس میں جذبات میں آ کر کر دیا تو کر دیا لیکن ہر ہر وقت نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کو برا سمجھتے نہیں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں جی بڑی اللہ نے عزت دی تھی ہم نے وہ بڑا کام کیا کامیابی ہو گئی تو بہرحال یہ تو لوگوں کا اپنا اپنا ایک رواج ہے اس میں اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کرنے کو نہیں کہتا جو وضو کرنے والی بات ہے وہ شریعت کا حصہ ہے کہ جب انسان نہا لے یا ایک دفعہ وضو کر لے اس کے بعد ساکس پہن لے تو پھر وہ ہاتھ گیلے کر کے اس کے اوپر پھیر لے تو یہ شریعت اسلامی میں جائز ہے دکھاوا جو آپ نے کہا ہے وہ نامناسب لفظ ہے کہ وہ اس طرح کر کے کس کو دکھائے گا وہ یعنی اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ سامن صاحب دیکھ لیں کہ جی میں نے اس کو جو ہے وہ ٹچ کر لیا تو اس سے کوئی تقوے کا اعلیٰ معیار نہیں حاصل ہو جاتا اس کو یا اس کو دوسروں کی نظر میں کوئی ایسا وہ اعلیٰ انسان نہیں بن جاتا بلکہ وہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے مساح کرنا تو باقی جہاں تک خدا نے کہا ہے کہ آپ جو اپنے ہاتھ ہیں وہ کونے تک دھو لیں وہ تو دھوتے ہیں سردیاں ہوں گرمیاں ہوں اٹھا کے اس کو اس میں مسا کی اجازت نہیں ہے پاؤں میں مسا کی اجازت ہے اس میں کر لیتے ہیں لیکن جو بازو ہیں وہ کونے تک دھونے پڑتے ہیں منہ دھونا پڑتا ہے سر کو ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں مسا کر لیتے ہیں پاؤں کو یہ اجازت ہے کہ آپ نے اگر ساکس پہنے ہوئے ہیں تو جو مقیم ہے یعنی جو ٹریول نہیں کر رہا وہ ایک دن رات تک یعنی چوبیس گھنٹے تک وہ مسا کر سکتا ہے اور جو سفر کر رہا ہو وہ تین دن تک کر سکتا ہے وہ یعنی وہ نہ اتارے اور اس کے اوپر ہی وہ مسا کر لے تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ ای میل ٹمہٹن جی بالکل جی ٹھیک ہے جی پھنس گیا میرا خیال ہے میں بات کر کے آپ نے کو چھیڑا اور کینیڈا میں چھیڑا ہے تو اتنا تو جی، میں نے کافی پینے سے تو منع نہیں کیا نا آپ کو جتنے مزید کافی پیے جی مسز ملک فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ اچھا انگریزی میں لکھا ہے میں اردو عرض کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ ٹم ٹمہٹن کی کافی جو ہے وہ جوئے میں آتی ہے لیکن پھر اگر کوئی شیئر خریدتا ہے اس امید پہ کہ اس کو دگنا کر لے گا لیکن بعض دفعہ اس شیئر کی قیمت جو ہے وہ وہی رہتی ہے بلکہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے تو اور وہ بندہ اپنی اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے اس طرح تو یہ ایک کیسے جائز ہے اور ٹم ہوٹل کی کافی اور اس پہ دیکھیں میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جو بزنس ہے نا اس میں آپ کموڈیٹی چاہے فزیکل خریدیں یا اس کو شیئر کی شکل میں خریدنا قیمت تو دونوں کی فلکچویٹ ہوتی ہے جی اگر آپ ماجس کی ڈبیوں کا بھی اسٹاک کر لیں اور کل کو ماجس کی ڈبی جو ہے وہ تیس سینٹ کی بجائے پچیس کی ہو جائے تو نقصان ہو گیا نا کاروبار میں تو ہوتا ہی نقصان کاروبار میں جتنے بھی لوگوں نے چیزیں خریدی ہوتی ہیں وہ بڑھتی بھی ہیں وہ کم بھی ہوتی ہیں اس لیے یہ تو اب یہ گیس کی پرائس ہے ہاں جی۔ اب گیس کی پرائس بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے تو لوگ کیا گیس خریدنا بند کر دیں یا گیس والے گیس بیچنا بند کر دیں کہ جی ہم نے تو یہ ڈالر نائن کی لی تھی لیکن اب یہ ڈالر سیون کی ہو گئی ہے تو کمپنیوں کو کرنا پڑتا ہے نا نقصان اس سے برداشت ہاں جی۔ کرنا پڑتا ہے کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی اس لیے اس میں جو بزنس پوائنٹ ہے جو بزنس فیکٹر ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ٹم ہاٹن کی کافی کو رول اپ کر کے اس میں دیکھنا کہ اس میں نکلا کہ نہیں نکلا یہ ٹوٹلی سیپریٹ میٹر ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق میں ڈر رہا تھا میں کہا پتہ نہیں کیا اتنا بڑا <laughs> کوئی سوال آ گیا لیکن بہرحال آئی ایم سوری میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ دونوں مختلف پہلو ہیں جی۔ جیسے اب جو یہ جو کرنسی ہے اس کی بھی ویلیو کم ہوتی ہے نا جی تو اگر آپ ایک لاکھ ڈالر خرید کر رکھ لیں ہاں جی۔ کہ جی میں دس سال بعد صندوق کھولوں گا اور اس میں سے میں ایک لاکھ نکالوں گا تو وہ ایک لاکھ تو وہ ایک لاکھ نہیں رہتا نا ہاں جی۔ اس کی ویلیو کم ہو جاتی فورن جو کرنسی کا فوریکس کا لوگ کرتے ہیں ہاں جی۔ اس میں بھی ایسے ہوتا ہے سب کی ڈالر کی قیمت کم ہوتی زیادہ ہوتی ہے اگر ہماری زیادہ ہو جاتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں امریکہ جا کے ہم شاپنگ کریں گے زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں کہ بڑھے گی تو پھر جائیں گے وہاں پہ <laughs> جزاک اللہ آپ سن رہے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جوابات سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اگر آپ پسند کریں کہ آج آپ کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اسی طرح اگر آپ پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں سن پاتے یا کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو صورت میں ہمارا پورے جو ویب کا پتہ ہے وہ ہے ال voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ کامران صاحب ٹورنٹو سے ٹیلی فون پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی جناب جی جناب فرمائیے مزہ مجھے بڑا آتا ہے سے پروگرام کرنے کا کیونکہ وہ مجھے یا کچھ بھی سمجھ کے جو بھی یعنی کر کے وہ اس پر آ جاتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں کہ آپ شیعہ تو کبھی اپنے امام کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے رہے آپ اپنے نبی کو ثابت کرنے کو تو آپ اپنے سوال کا جواب دیا کریں جو آپ سے سوال ہوا کرے آپ ادھر ادھر نہ جایا کریں خدا کے لیے سوال کا جواب دیا کریں میں نے بتا دیا تھا پرانی عادت کے بیان کرنا جی، سوال سوال یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے بزنس کے حوالے سے بولا کہ ماچس کی ڈبیاں خرید جمع کر کے رکھ لیں تو پرائز گیٹ بھی سکتی ہے نقصان بھی یہ بزنس نہیں ہے ذخیرہ اندوزی ہے یہ غلط بیان فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی اللہ نے منع کرا قرآن میں کہ چیزیں جمع کر کے رکھ لو اور جب اللہ تو پرائز ہو زیادہ ہو تو بھیج دو یہ ذخیرہ اندوزی اس کی وضاحت کریں چلیے ٹھیک ہے کامران صاحب جی سر اب آپ نے ذخیرہ اندوزی تعلیم شروع کر دی انہوں نے اعتراض کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے کریں جی۔ کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انصر رضا نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ایسے کرتے ہیں اور ویسے کرتے ہیں کیونکہ ان کے آدھے سوال میں جو ٹو تھرڈ پارٹ ہوتا ہے وہ تنقید کا ہوتا ہے جی۔ اور آخر میں پھر وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں بات یہ ہے کہ کوئی دنیا میں کاروبار چل ہی نہیں سکتا اگر انسان ان چیزوں کا اسٹاک نہ کرے ذخیرہ اندوزی اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے اس کے مطابق اس کو مطلب لوگوں کی ضرورت ہے لیکن اس کو روک لے اور مارکیٹ میں ایک مصنوعی ایسا قہد پیدا کر دے ایسی ضرورت پیدا کر دے کہ چیز موجود ہے لیکن سمجھتے ہیں لوگ کے نہیں ہیں تو جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے اکنامکس کا بیسک اس کے مطابق جتنی سپلائی زیادہ ہوگی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائی ہوگی لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کو زیادہ بڑھا دیں سپلائی کو کم کر دیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ ڈیمانڈ تو زیادہ ہے اس کے مقابلے میں سپلائی کم ہو رہی ہے تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس لیے وہ روک کے رکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے اور جیسے جیسے سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی کیونکہ چیز جو بیسک ضرورت ہے انسان کی اس کو جب آپ خریدنے جائیں گے بازار سے مثلاً چینی ہے تو لوگ چینی استعمال کرتے ہیں دودھ میں چائے میں ہر جگہ پہ اور اس کی ڈیمانڈ ہے اب آپ چینی کی رسد جو ہے وہ کم کر دیں سپلائی کم کر دیں اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی تو اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ لیں پھر جب وہ اتنی بڑھ جائے کہ سو کی چیز دو سو میں لوگ خریدنے پر مجبور ہو جائیں اس وقت پھر آپ اس کو نکال لیں اور آپ نے جو پچاس میں خریدی تھی جو عام طور پہ سو کی بک رہی تھی وہ اب آپ دو سو میں بیچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی لیکن اگر میں نے اپنے ویئر ہاؤس میں ایک مال رکھا ہوا ہے اور میں جو نارمل جو روٹین ہے کاروبار کی اس کے مطابق میں نکالتا جا رہا ہوں تو اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے لیکن انہوں نے چونکہ صرف اعتراض کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ آٹا گندی ہلنے ہاں، کیوں جیسے پٹرول پمپ والے ہیں وہ ہفتے کا یا بعض دفعہ مہینے کا پٹرول ڈلوا ڈلوا لیتے ہیں وہاں پہ ہاں اور وہ بیچتے رہتے ہیں ہاں، وہ نیچے بڑے بڑے ٹینک بنے ہوتے ہیں نا ہاں جی۔ جیسے خاتون نے آگے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہاں پٹرول نکلتا ہے <laughs> اچھا۔ تو وہ بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے ٹینک ہے اس میں وہ پٹرول <coughs> بھر جاتے ہیں آ کے تو بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہاں سے تم وہ گیس دے رہے ہو تمہیں کیسے پتہ چلا ہے پٹرول نکلتے ہیں تیل کے کنویں <laughs> چوک پہ تیل کے کنویں نکل رہے ہیں <laughs> چلیے ٹھیک ہے four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامنے ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A email کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اپنے سوال کے لیے دو لگاتار کالوں کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفے کی گزارش تاکہ زیادہ سے زیادہ سامعین کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں اسی طرح جب آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں تو برائے مہربانی اپنا سوال لکھ کر لائیں تاکہ آپ کا جواب جو ہے مکمل ہو سکے اور اگر کوئی پہلو رہ جائے تو پھر آپ دوبارہ فون کر لیں لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے ساتھ اسی طرح ایک اور گزارش ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے اس کو لوگ پوری دنیا میں سنتے ہیں اور پھر ریکارڈ چونکہ ہوتا ہے اس لیے بار بار سنتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں جو ہم مزاج قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری اس میں مدد کریں اور اس طریق سے اس طرز پہ اپنا سوال پیش کریں اس طرز پہ گفتگو کریں تاکہ آپ کا جو پیغام ہے یا آپ کا جو سوال ہے وہ بھی مکمل ہو جائے اور ایک ایسے ماحول میں ہو جائے جس سے کسی قسم کی کوئی بدمزغی نہ ہو تو یہ ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ہماری اس میں مدد کریں نائگرا فال سے اطار راشد صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں اطار راشد صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فرمائیے جی میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے جی جی کہ میں جہاں پر ادھر رہتا ہوں زیادہ تر وہاں پر ہمارے پاکستانی اور دوسرے افراد کم ہیں جی تو بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اکثر میرا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو کیونکہ باقی سارے گورے ہیں جی کہ کچھ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس سے ایسا اچھا نہیں سمجھا جاتا جی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے کیا ہے کو کیا رویہ اپنا چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تاراشد صاحب نائگرا فال سے جی انصر صاحب اس کے لیے تو یہ کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے بنے کہ وہ آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ جو <clears throat> ایک فرق ہے قومیت کا اور ثقافت کا وہ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو عادت نہیں ہے وہ تھوڑا سا ایلینیٹ کرتے ہیں وہ اجنبیت ظاہر ہے کہ محسوس ہوتی ہے اس کے اندر لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کو ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اطفا بلتی ہے آسن فضل الزی بین و بین ہو کا نہ ہو ولی حمیم کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں اتنا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے درمیان عداوت ہے وہ بڑی گہری دوستی میں بدل جائے گی ولی حمیم تو یہ خالی دوستی نہیں ہے بلکہ بڑی گہری دوستی ہے تو ہمیں بھی اپنے اپنے طرز عمل سے پھر اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے کہ آپ اتنے اچھے بنیں اور جو آپ کی تعلیم ہے مثلاً بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہ اتنا اچھا پڑھیں اور ان کو استاد کی ہر بات کا جواب آتا ہو جب بھی وہ پوچھیں وہ اپنے امتحانات میں اتنے اچھے نمبر لیں کہ دوسروں کے اوپر ایک غیر معمولی نفسیاتی اثر پڑنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت لائق ہے اور بعض جو تھوڑے سے کم ذہین ہوتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ ذہین بچوں کی مدد بھی لیتے ہیں کلاسوں میں اسکولوں میں کہ جی مجھے فلاں بات سمجھ نہیں آ رہی ذرا مجھے یہ بتا دو اپنے نوٹس میرے ساتھ شیئر کر لو یہ کر لو وہ کر لو اور پھر ان کا اخلاق اتنا اچھا ہو ان کی تعلیمی معیار ان کا اتنا اچھا ہو تو یہ باتیں پھر فرق ڈالتی ہیں لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتا کہ آپ آئے ہیں آج اور کل آپ کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیں پھر ان کی جو احسان مندی ہے یہ بھی بچوں کو سکھائیں کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے ملک میں پناہ دی ہے ہم اپنے مذہب کے مطابق وہاں پہ عمل نہیں کر سکتے یا اگر آپ احمدی نہیں ہیں غیر احمدی ہوں تو ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں گیس نہیں ملتی وہاں پانی نہیں ملتا وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں ہمیں وہاں پہ اس تعلیم کے لیے ہزاروں روپیہ مہینہ خرچ کرنا پڑتا ہے جو ہمیں یہاں پہ فری ملتی ہے جی۔ ہمیں وہاں پہ جو میڈیکل کی سہولتیں ہیں وہ لاکھوں روپیہ بعض کا دینا پڑتا ہے آپریشنس کے لیے اور وہ بھی دوائیاں بھی ہمیں دو نمبر ملتی ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کسائی بنے ہوئے ہیں اس وقت وہاں پہ جو بلڈنگس ہیں وہاں پہ ایگزٹ کا کوئی انہوں نے راستہ نہیں بنایا ہوتا آگ لگتی ہے تو لوگ اندر ہی مر جاتے ہیں سارے تو وہ تمام سہولتیں سڑکیں ہیں اور سب کچھ ہے مطلب آپ نکل کے باہر میں تو جب سڑک پہ بھی جاتا ہوں نا تو میں وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں اتنا اچھا ٹریفک کا نظام ہے ہر بندہ اپنی لین میں ڈرائیو کر رہا ہے مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سامنے سے یا پیچھے سے آ کے مار دے گا یا لین چینج کر لے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ خود بھی خدا کا شکر ادا کریں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جب بھی موقع ملے آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے ملک میں پناہ دی ہے ہمیں جگہ دی ہے رہنے کے لیے اور ہمیں وہ مواقع میسر کیے ہیں جو ہمیں وہاں پہ میسر نہیں ہیں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ ہمارا احسان مند ہے ہمارا شکر گزار ہے اور پھر یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے اس کا انٹلیکچوئل لیول بھی بڑا اچھا ہے اس کا کردار بھی بڑا اچھا ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس سے پھر ان کے دلوں میں استادوں کے دلوں میں بھی بچوں کے دلوں میں بھی ایک بڑا اچھا تاثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ جزاکم اللہ اگلا سوال ای میل سے عرض کرتا ہوں عشرت صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے اس سے پہلے کہ آپ یہ پوچھیں وہ میرے ایک دوست نے مجھے میسج بھیجا اچھا۔ امتیاز صاحب نے جی وہ کہتے ہیں جی کہ ایک مجلس عرفان میں حضرت خلیف الراب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں ایک ڈٹرجنٹ ملتا ہے جس کا نام تھا سرف تو اس کے اندر سے کچھ انعام نکلا کرتا تھا جی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اس لیے کہ اس کی قیمت اس میں شامل ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہوتا تھا اور ہمیں پتہ تھا جی میں نے خود کئی ڈبے خریدے وہاں پہ جس میں بعض اوقات چمچ نکلا کرتا تھا بعض اوقات وہ بچوں کا کھلونا تھا جمپنگ جیک وہ نکلا کرتا تھا تو کہتے ہیں بڑے ڈبے میں بڑا جمپنگ جیک چھوٹے ڈبے میں چھوٹا جمپنگ جیک لیکن اس کی تصویر ہے باقاعدہ ہاں جی۔ اور جب میں اس کو خریدنے جاتا ہوں تو مجھے پتا کہ اس کے اندر ہے یہ کوئی جوا نہیں ہے کہ میں خرید تو لوں پتہ نہیں نکلے یا نہ نکلے ایسا نہیں ہوتا تھا نکلتا ضرور تھا اس کے اندر سے اور اس کی قیمت اس میں شامل ہوتی تھی لیکن جو میک ڈونلڈ والا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ جب آپ اس کو roll up Tim hotel sorry Tim Horton ہاں I am sorry Tim Horton جو ٹم جی۔ ہاٹن والا ہے اس میں رول اپ کریں گے تو لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے ضرور نکلے کبھی نہیں اکثر نہیں نکلتا ہاں جی۔ وہ لوگوں نے لکھا ہوتا اس کو ٹرائی اگین ٹرائی اگین تو وہ انہوں نے چونکہ وہ مجھے پیغام دیا تھا میں کہا میں بتا دوں یہاں پہ کہ یہ بھی پیغام آیا ہے لیکن اس میں فرق ہے پھر کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے اور اس کی قیمت اس میں شامل ہے ہاں جی۔ اس لیے وہ جائز ہے لیکن اگر کہیں جی کہ آپ کھول کے دیکھ لیں نکل گیا تو آپ کی قسمت نہ نکلا تو پھر ٹھیک ہے ختم ہوگی بات تو وہ وہ بھی پھر اسی ٹیم ہوٹل میں آ جائے گا چلیے ٹھیک ہے ہاں جی۔ عشرت صاحب کے دو سوال ہیں اردو میں ہیں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں پہلا ہے کہ جب کوئی عمرہ پڑھ دیتا ہوں سوری پہلا یہ ہے کہ جب کوئی عمرہ ادا کرتا ہے تو کیا اس پر حج لازمی ہو جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے تو کیا حق میں ادا کرنا پڑتا ہے <clears throat> عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا کیونکہ حج تو فرض ہوتا ہے کہ اگر استطاعت ہو جی اتنی اور قرض بھی نہ ہو اور امن بھی ہو یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی راستے میں بھی تو وہ صورتیں ہیں فرض ہونے کی یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے مراد اگر ان کی جسمانی تعلقات قائم کرنا ہے تو اس صورت میں یہ درست ہے کہ اگر میاں بیوی بی نے آپس میں تعلقات قائم نہیں کیے میاں بیوی والے جسمانی تعلقات تو اس صورت میں پھر طلاق کی صورت میں حق میں جو ہے نا وہ نہیں بنتا اس میں اس میں نہیں بنتا لیکن اگر دے دے تو کیونکہ اس میں وہ بعض قانونی پہلو بھی ہیں <coughs> کچھ فکر ہی ایسے معاملات ہیں جس میں بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے لیکن ہاتھ لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا طلاق سے متعلق ہی ایک ای میل ہے آپ فکی مرزا کے پاس جائیں جی، میں نے وہ تھوڑے بہت وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قریبی مت جاؤ <laughs> تھوڑا تھوڑا میں قریب ہوں تو سارے وہ فکر سوال آنے شروع پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں ہاں۔ ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان سے پوچھ لیں گے چاکلیٹ لکر کے بارے میں ای میل ہے نہیں لکر تو ہر صورت میں حرام ہے نا نہیں چاکلیٹ لکر مجھے نہیں ہاں۔ پتا کہ وہ ایکچوئل لکر ہوتا ہے یا لکر چاکلیٹ کے اندر لکر ہوتا ہے نا اچھا انہوں نے ہاں۔ کہا ہے کہ چاکلیٹ لکر کی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہ نہیں کر سکتے چلیے ٹھیک ہے یہ سوال بھی ہو گیا لیکن میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے توبہ استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے ہاں جی۔ اور سارا سال ہی دینی چاہیے لیکن یہ سورج جو ہے نا یہ مہینہ جو ہے اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی صرف طواب ہے جی۔ وہ ہماری طرف بہت زیادہ جھکے ہم اس کی طرف جھکیں تاکہ ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں اور سیدنا حضرت مسیح محدودیہسلات والسلام نے جو بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تین یا چار اقتباسات رکھے ہیں اس کے متعلق کسی نے سوال نہیں کیا نہ کسی نے کہا کہ جی ہاں جی بڑی اچھی بات تھی مرزا صاحب نے بڑا کمال کیا ہے یا اس میں یہ بات غلط ہے وہ بات غلط ہے یا انسپریشن حاصل کی ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے بتائی ہے کہ سچے نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ اور جو میں نے اقتباسات پڑھ کر سنائے ہیں اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ سارے تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے جی بہت شکریہ یہ جو آخری سوال تھا یہ قدسیہ طارق صاحبہ کا تھا اچھا۔ جو چاکلیٹ لکر کے بارے میں تھا اب ہمارے ساتھ امید صاحب اسکاربرو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں امید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میرا انداز سے ابھی وہ جی جی کسی نے مارگیج کی اور سود کی بات نہیں کی وہ کیا یہ لون لیتے ہیں بینک سے بزنس کے لیے یا مارگیج لیتے ہیں تو یہ بھی آرام ہے دونوں سیم ہی چیزیں ہیں فرق ہے اس میں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کا نام نہیں لکھ سکا محمد حنیف جی حریف صاحب بہت شکریہ حریف صاحب آپ جی مارگیج اور لون کے بارے میں یہ پھر ایک فکری مسئلہ ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے جو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں جو اس وقت ڈسکشن جاری ہے اور مختلف حلقوں میں دینی حلقوں میں بھی اور دانشوروں میں بھی وہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈگیج وغیرہ ہے یا جو بزنس کے لیے ہے وہ سود کی تعریف میں نہیں آتا کیونکہ جو سود ہے وہ اصل میں ایکسپلاٹیشن ہے <clears throat> کہ ایک انسان کو ایک ضرورت ہے پیسے کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں کہتا ہوں کہ تم مجھے ہزار کا دو ہزار دو گے یا پندرہ سو دو گے یا ڈھائی ساڑھے بارہ سو بھی دو گے تب میں تمہیں دوں گا تو اس وقت چونکہ اس کو ضرورت ہے اس لیے وہ بیچارہ اپنی ضرورت سے مجبور ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیں میں آپ کو اس کے اوپر اتنا سود دوں گا تو وہ حرام ہے لیکن جو ضروریات کے لیے اس طرح کے جو کاروبار کے لیے ہے یا رہائش کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو بعض دینی علماء کا اور جو دانشور ہیں جو فنانس کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کے نزدیک یہ سود نہیں ہے موڈگیج وغیرہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا اور نہ ہی مجھے اس کا حقیقی بات ہے کہ مکمل علم ہے لیکن جو کیونکہ وہ پھر اس کی تفصیل پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہے ویسے ہے تو جو جسٹ ہے جو اس کا خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اب وہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے زیادہ اس لیے جی۔ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جی ٹھیک ہے حریف صاحب نے حریف صاحب کو جواب مل گیا باجماعت نماز سے متعلق ای میل ہے جی عرض کروں جی جی طارق صاحب سوال پوچھتے ہیں یہ ای میل کے باجماعت نماز کے متعلق ٹرانٹو سے فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ہو لیکن اگر کوئی اپنی نماز شروع کرے اور پھر بعد میں کوئی پیچھے سے آ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا اس کو نماز پڑھتے پڑھتے باز کیا جا سکتا ہے جی کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اگلا لیکن وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہو جی تو وہ امام کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جائے اچھا جی اگر دو ہوں ہاں جی تو پھر مرضی ہے کہ ایک دائیں اور ایک بائیں آ جائیں دونوں پیچھے آ جائیں اچھا جی اس صورت میں پھر یہ ہے کہ امام ایک قدم آگے ہو مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جگہ نہیں ہوتی جی۔ تو امام جو ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے ایک بائیں طرف لیکن اگر جگہ ہے تو پھر دونوں پیچھے آ جائیں ٹھیک ہے تو امام کو کیسے پتہ چلے کہ پیچھے آ گئے دو نہیں امام تو نماز پڑھ رہا ہے نا نہیں ہاں۔ جو ان کا سوال ہے یہ انگریزی میں ترجمے میں ہو سکتا ہے اچھا۔ کچھ رہ گیا ہو پہلو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نماز ایک شخص نے شروع کر دی اب پیچھے سے کچھ لوگ آئے ہیں اچھا تو کیا وہ اس چلتی نماز میں شامل ہو کے اس کو باجمات کر سکتے ہیں یہ سوال ہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں۔ تو اگر وہ پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں تو امام کو کیا تھاپی دیں کہ بھائی ہم آگے ہیں پیچھے پتہ لگ جاتا ہے اتنے تو انسان کو سینس ہوتی ہے اچھا، کہ پیچھے بندے آ گئے ہیں ہاں۔ اگلا سوال ہم میں ہم گئے تھے وہاں پہ جب میں حج کرنے گیا تھا اللہ کے فضل سے تو مسجد نبی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نماز شروع کر دی ہے اور ساتھ لوگ آ گئے پیچھے اور آ کے شامل ہو گئے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ مت ہو گئی ہماری آپ تک بھی رات وغیرہ ہاں اچھا ٹھیک ہے اچھا اگلا سوال ہے کہ دو لوگ باجمات نماز شروع کرتے ہیں بیچ میں کسی کو کسی وجہ سے نکلنا پڑتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اور اسی کی ایک صورت ہے کہ اگر امام <laughs> بیچارے کوئی نکلنا پڑ جائے تو پھر پیچھے والوں کا کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کر دیتا نا اچھا جی وہ کسی کو پکڑ کے آگے کر دیتا خود وہ نکل جاتا ہے لیکن اگر دو لوگوں نے شروع کیا اور ہاں۔ امام کے علاوہ جو ہے ہاں، دوسرے بندہ ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات چلا جائے ہاں، کیا فرق پڑتا ہے جانا جانا پڑتا ہے تو پھر جانا پڑتا ہے نہیں لیکن وہ باجمات نماز تو رہتی ہے ظاہر ہے پھر تو ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے تو اس سال کا تعین کیا ہے کیلنڈر ایئر ہے یا نہیں جو جو ایسٹ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے جی اس کی ملکیت کے اوپر ایک ساتھ گزر جاتا اچھا جی یعنی آج کیا ہے آج ہے گیارہ جون ہاں جی۔ تو گیارہ جون دو ہزار سترہ ہے نا ہاں جی۔ اگر آج میں نے کچھ خریدا ہو اور وہ نصاب کے اندر داخل ہو یعنی کہ اتنا بھی وہ بن جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے جی۔ تو گیارہ جون دو ہزار اٹھارہ تک مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے four one six four one zero six five two two studios کا number four one six four one zero six five two two one eight five five صاحب معذرت آج الرجی کا شکار ہوں اس لیے بار بار کھانسی one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ کے سامنے انصر رضا صاحب نے مختلف سوالات کے جواب دیے ہمارے پاس اب تقریباً پانچ منٹ ہیں مزید گفتگو کے اور پھر اس کے بعد اختتامی گفتگو شروع ہوگی اگر آپ پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمیں فون کیجیے تاکہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں انصر صاحب ہمارے پاس تقریباً سات منٹ ہے اور اگر کوئی سوال نہیں آ رہا تو آپ اپنے اختتامی کلمات یا کوئی اور <clears throat> حوالہ اگر آپ پیش کرنا پسند کریں تو جی میں حضرت مسیح محدود السلام کا جو توبہ اور استغفار کے بارے میں ہے وہی <clears throat> میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اقتباس جی حضور فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو اس کے یہ معنی ہے کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے اور یہ بھی مراد دیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچا لے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے بس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے سے بگڑنے سے بچاوے بس انسان کے لیے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتح کی ساتھ میں ہے یا کا نا و یا کا نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں فون جزاک اللہ ہاں جی۔ منیر صاحب ٹورنٹو سے آج کے ہمارے آخری مہمان منیر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ آپ عید پہ بات کیجیے جی میرا سوال تھا کہ جو عید ہوتی ہے یہ لازم ہے کہ ہم چاند دیکھ کر عید کریں یا کیلکولیشن سے بھی کرتے ہیں یا اس سے ہی اس سے بھی ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کیسے کرتے ہیں جی کیلکولیشن سے کرتے ہیں یا عید کو فزیکلی دیکھ کر پھر کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ منیر صاحب بہت اچھا آپ کا سوال پیش کی مبارک آپ کو <laughs> جی، ہاں جی ہم تو کیلکولیشن سے ہی کرتے ہیں جی۔ کیونکہ کیلکولیشن بھی چاند کے متعلق ہی ہوتی ہے اور جو لفظ ہے رویت کا اس کا لازمی مطلب آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے اس کا مطلب بھی علم حاصل کر کے ہے وہ بھی کیلکولیشن سے ہوتا ہے اور جو پاکستان میں روہت ہلال کمیٹی ہے وہ بھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتی دوربین سے دیکھتے ہیں اور اگر دوربین سے نہ بھی دیکھیں تبھی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو ننگی آنکھ سے تو پھر بھی نہ دیکھنا ہوا ہے تو یا تو اینک سے نظر آئے گا یا دوربین سے نظر آئے گا تو دوربین سے بھی دیکھا تو پھر اپنی آنکھ سے تو نہ دیکھا نا اس لیے جو کیلکولیشن ہے ہم تو اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اسی سے ہم جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں اس کا تعین کرتے ہیں رمضان کا بھی عید کا بھی اور باقی جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما تھے آج جو ہمارا اے ایم کا پروگرام تھا اس میں تیرہ ٹیلی فون تیرہ سوال ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے جواب دیے اور تیرہ ای میل پہ جو سوال تھے ان کا جواب دیا جی، ماشاء اللہ ہمارے کئی دوست وجود لاتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں آپ یہ اعداد و شمار بتا دیا کریں اس لیے میں نے عرض کر دیے تیرہ بٹا تیرہ آج تھا ماشاء اللہ ہاں جی اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ مجھے اکثر دوست یہ بھی کہا کرتے ہیں جی کہ آپ <clears throat> حضرت مسیح محدود رسلات والسلام کا کوئی نہ کوئی اقتباس ضرور پڑھ کے سنایا کریں جی تو آج اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے کہ ایک تو رمضان کے تعلق سے جی۔ پھر دوسرا یہ کہ حضور کی صداقت کے لحاظ سے ہاں جی۔ جو کہ میرا مستقل موضوع ہے ہاں جی۔ یہ تمام پہلو اس میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم نے حضور کے جو صداقت کی نشانی ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ والا بنانے کے لیے آتا ہے اور اللہ والا بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان توبہ اور استغفار سے کام لے کیونکہ ہم کمزور ہیں گناہ گار ہیں ہر وقت گناہ ہوتے ہیں تو جو بلا ارادہ گناہ ہو اس کی ہر وقت خدا سے معافی مانگتے رہیں اور یہ جو ابھی آخری میں نے اقتباس پڑھا ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ اللہ کو القیوم تو جب اس نے ہمیں تخلیق کیا ہماری ربوبیت کرتا ہے تو قیومیت بھی ساتھ ہے اور وہ قیومیت جو ہے وہ استغفار کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم قائم رہیں جو اللہ تعالیٰ جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے تو ہمارا قائم رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف طواب کے ذریعے ہی ہے کہ ہم ہر وقت اس سے توبہ کرتے رہیں ہر وقت اس سے معافی مانگتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی رہے اور جو ہماری فطرت بد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ کر رکھے آمی, آمی. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے انصر رضا صاحب میں آپ کا ممنون کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہمارے مہمان کے سوالوں کے جواب دیے جی۔ فضل الرحمان صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کا شکریہ پس پردہ کام کرتے ہیں پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ اپنے سامعین کا شکریہ جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں اپنی سوالوں سے نوازتے ہیں تبصروں سے نوازتے ہیں آپ کے آنے سے ہی ہمارے پروگرام کی رونق ہوتی ہے آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے رمضان کی ساری دعاؤں کو قبول کرے پوری ریڈیو امیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان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 باد احمدیت زندہ